بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصل على حبيبك الكريم وآله وأصحابه وسلم أما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کے اس اجلاس میں ناچیز کا ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے کیا یہ سب یزیدی ہیں اس موضوع کا مقصد اور غرض و غایت یزید کے متعلق بے لگامی کو روکنا ہے اور مذہب اعتدال کو پیش کرنا ہے آپ کے بھی یہ باتیں سننے میں آئی ہوں گی اور ہم نے بھی بارہا سنا کہ یزید کے مسئلے کے متعلق اتنا بے لگامی پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو آڑ بنا کر صحابہ پر لان و تان کرنا یہ بھی جائز روا رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے بعد بڑے بڑے اماموں بڑے بڑے مشائق اور بزرگان دین ان کو یزیدی کہہ دینا اور ان کو اس آڑ میں دنیا کے سامنے بدنام کرنا یہ اس وقت عام لوگوں کا معمول بن چکا ہے حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی کا بیان اس نے حدیث قسطنطنیہ جو ہے اس پر اپنی غلط ملت باز کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ اور وجہ یہ بیان کی کہ جو بخارا میں بیٹھے تھے وہ حدیث ملک شام میں تھی تو اتنا سفر کر کے جانا یہ یزید کی حمایت کا اشارہ دیتا ہے تو اسی وجہ سے ہی امام بخاری کو یزیدی ہونے کا اشارہ دے دیا اور ان کی یہ برائی تصور کیا کہ انہوں نے حدیث قسطن دنیا بخاری میں روایت کر دی غرضے کے اس قدر یزید کے مسئلے میں تعدی حد سے تجاوز افراد اور بے لگامی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو ہم نے یہ افراد یہ تعدی یہ حد سے تجاوز یہ بے لگامی اس کا اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا سب سے پہلے میں یزید کے متعلق اپنے آئمہ اسلاف سے جو کچھ صحیح نظریہ اخذ کیا ہے اور حاصل کیا ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے متعلق اعتدالی نظریہ کون سا ہے انصاف والا نظریہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم محبت کرتے ہیں اس سے جس طرح کے صالحین سے کی جاتی ہے جس طرح کے صالحین سے محبت کی جاتی ہے اس سے وہ محبت ہم نہیں کرتے نہ تعظیم کرتے ہیں اس کی نہ گالیاں دیتے ہیں نہ جہنمی ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں اور نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں دوسرے فساق و ظالمین کی طرح جانتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ جو میں نے موقف پیش کیا ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہمارے عقیدے کی جو ہمارے اماموں کی اجماعی اتفاقی ہے سب کی حنفی شافی مال کی حملی سب اس پر متفق ہیں وہ عقیدہ تحاویہ ہے امام ابو جعفر ابو جعفر تحاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اس میں ظالمین اور فاسقین کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نحب و اہل العدل والانت امانت و اہل الجور والخیانت کہ ہم محبت کرتے ہیں عادل و امانت والوں سے یعنی صالحین سے اور ہم اہل سنت و جماعت بغض اور نفرت رکھتے ہیں اہل جور ظلم اور خیانت والوں سے چاہے کوئی ہو چاہے کوئی ہو چاہے اس دور کا ہو یا پہلے دوار کا ہو اس کے مطابق ہم نے لکھا کہ ہم محبت نہیں کرتے ہم بغض رکھتے ہیں ہر فاسق اور ظالم سے یہ ذہن میں رکھنا بلا تمیز ورنہ ظلم ہو جائے گا نا انصافی ہو جائے گی جو بھی فاسق ظالم ہے اس کے ساتھ ہم بشرتے کہ اس کا فسق اور ظلم ثابت ہو تو ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہمیں محبت کا حکم ہے صالحین کے ساتھ محبت رکھنے کا تو میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ مختصر لفظوں میں تحاوی شریف کے اندر ہے اس کے ساتھ جب یہ ہم نے واضح کر دیا کہ نظریہ اعتدال یہ ہے اس کے ساتھ امام محدث ابن الصلاح محدث ابن الصلاح آپ کو معلوم ہے امام نووی سے پہلے ہوئے امام نووی کے قریب زمانے کے ہیں اور امام نووی ان کو ہمیشہ شیخ کہہ کر اپنی شرح مسلم میں یاد فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنے فتوا میں جو کچھ لکھا ہے جو ان سے فتوا پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور رسائل المنی جو ہے نا دو جلدوں میں ادارت الطباعت المنیریہ نے چھاپے ہیں تو ان کے اندر فتح ابن الصلاح بھی موجود ہے آپ کی وفات شریف چھ سو ترتالیس ہجری میں آئے محدث ابن الصلاح ان کا مقدمہ ابن الصلاح اصول حدیث میں دنیا کو فیض یاب فرما رہا ہے آپ آپ سے سوال کیا گیا راج الم یا اٹا کے دو ان یزید ابن معاویت رضی اللہ عنہ ہو امر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما واختار ذلك ورضيه طوعا منه لا كرها ويورد في ذلك احاديث مرويه عمن قلده ذلك الامر وهو مصر عليه ويسبه ويلعنه على ذلك والمسؤول والمسؤول خطوط السادة العلماء ليكون راضعا له وحجة له پوچھا گیا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جزید قتل امام عالم مقام کا حکم کیا اس کو پسند کیا اس پر راضی ہوا اور ایسا اس نے خوشی سے کیا اپنی مرضی سے کیا جبرن نہیں کیا تو ایسے شخص کے متعلق کیا جو شخص یزید کے متعلق یہ کہتا ہے ایسے اس شخص کے متعلق کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے ہمیں بتائیں آپ نے جواب دیا لم یس آئندہ انہو عمر بقتل ہی رضی اللہ عنہ فرمایا ہم محدثین کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہو سکا یعنی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یزید نے حکم کیا تھا قتل کا والمحفوظ ہو ان العامر بقتال المفضی علی قتل ہی کرم اللہ انما هو عبید بن زیاد والی العراق فرمایا جو محفوظ ہے ہمارے ہاں اسناد کے لحاظ سے سرد کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایسی لڑائی جو قتل امام تک پہنچا دے اس کا حکم کرنے والا صرف عبید اللہ بن زیاد ہے جو عراق کا والی تھا اس وقت اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ صحیح بھی ہو جائے ثابت بھی ہو جائے کہ یزید نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا وقد وارد فی الحدیث المحفوظ ان لعن المسلم کا قتل ہی اگر یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جائے تو فرمایا پھر بھی وہ مسلمان ہے اور حدیث شریف میں آیا لعن المسلم کا قتل ہی مسلمان کا پر لانت بھیجنا اس کے قتل کی طرح ہے اور قاتل الحسین لا یکفر بدال کا قاتل حسین اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا قتل امام کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا بھائی نمر ثقب عظیم وہ اس نے بہت عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے بس یہی کہہ سکتے ہیں وہ نما یکفر بالقتل من قاتل نبی من قاتل نبی الانبیاء فرمایا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ صرف نبی کا قتل کفر ہوتا ہے کسی اور کا قتل کفر نہیں ہے ون صفی یزید سلاس و فرق فرمایا یزید کے متعلق لوگوں کے تین فرقے ہیں ایک فرقہ توحب ہو ہو اس سے محبت رکھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے دوسرا فرقہ تصب ہو ہو و اس کو گالیاں دیتا ہے اس پر لانت کرتا ہے تیسرا فرقہ متوسط تنفی کا وہ درمیانہ ہے لا طلح ہو نہ اس اس کو سے دوستی کرتا ہے ولا لا ہو اور نہ ہی اس کو لانت کرتا ہے وہ تسل کو بہی سائرہ ملوک ملوک الاسلام ہے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھتا ہے جو باقی اسلام کے بادشاہوں سلاطین اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کے خلفاء جو غیر راشدین ہیں ان کے ساتھ رکھتے ہیں وہاد ہل و تو ہجل مصیبہ یہ تیسرا گروہ جو درمیانہ ہے معتدل ہے اعتدال پسند ہے یہ نظریات رکھتا ہے جو ہم نے پیش کیے ہیں تو فرمایا یہی مصیبہ ہے درست اور صحیح یہی چلنے والا ہے وہ مذہب و لائقو مما یا عرف و انہی لوگوں کا مذہب اس لائق ہے وہی قابل ہے قبول کرنے کے اور لائق ہے قبول کرنے کے مم یا ہو سیر جر جو لوگ ماضی کے بزرگان دین کے حالات کو پڑھتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں وہ یا علم و قواعد شریعت شریعت مطالعہ کے جو قواعد جانتے ہیں وہ بھی یہی مسلط رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ماضی کے بزرگوں کا بھی محدث سے ابن صلاح سے پہلے جتنے بزرگ گزرے یہ تفتہ دانی سے پہلے ہیں دین میں رکھنا امام تفتہ دانی بعد میں تو یہ اپنے دور سے پہلے جتنے حضرات ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو ماضی کے بزرگان دین ہیں اور جو قواعد شریعت ہے ان کے مطابق یہی مذہب ہے لہذا یہی مذہب حق ہے اور ہم بھی اسی کے پابند ہیں اب میرے بھائی کیونکہ میرا عنوان ہے کہ کیا یہ سب یزیدی ہیں اب میں یوں سمجھو کہ فہرست پیش کروں گا کہ کسی طرح یزید کے حق میں کوئی بات چلی گئی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث روایت کرنے سے ایک بات ادھر کو نکلی تو فتوا لگا دیا کہ امام بخاری یزیدی ہیں اور ان کے اشارہ دے دیا یزیدی ہونے کا تو اس طرح کے جو کوئی بات بھی کرتا ہے یزید کے متعلق کچھ شریع قواعد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے ہاں جی اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے مذہب اہل سنت کے مطابق کرتا ہے حقیقت اور تاریخ کو سامنے رکھ کے کو بات کرتا ہے فوراً یزیدی ہونے کا فتوا لگا دیتے ہیں تو ان کے منہ بند کرنے کے لیے اور دانت کھٹے کرنے کے لیے ناصر نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ کیا یہ سب یزیدی ہیں اب فہرست پیش کروں گا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام لوں گا کہ یہ فتویٰ اللہ معاذ اللہ یزیدی ہونے کا حضور کی ذات پر لگا لگانا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اتنا بے لگام بن چکے ہیں ہاں جی کیوں کہ آپ علیہ سلاط و تسلیم سے صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے ابو داود شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں ہاں جی کہ آپ علیہ سلاط و تسلیم نے جو یزید کے خلاف ہونے والی جنگ مدینہ تھی جس کو جنگ ہررا کہتے ہیں اس کے فتنے کو ناپسند فرمایا آپ نے اس کے فتنے کو ناپسند فرمایا آپ نے اور فتنہ ہی قرار دیا اور لڑنے سے روکا اور اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں قاتلین سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کے حالت میں مومن قرار دیا حضور نے تو اب جنگ ہررا جو مدینے میں لڑی جا رہی تھی اس کو فتنا قرار دے کر صحابہ کو اس میں شامل ہونے سے منع فرمانا اور جو یزید کی طرف سے جو مدینے پر حملہ ہوا اس کو بھی آپ نے ظلم زیادتی قرار دیا بات کو سمجھنا اس کو ظلم زیادتی قرار دیا اور اٹھنے والوں کو فتنہ قرار دیا تو آپ علیہ السلاط و تسلیم یہ بات فرما رہے ہیں تو پھر اگر آج کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً یزیدی ہونے کا فتوا لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ فتوا رسول پر لوٹے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب امام علی مقام کے قاتلین کو کوئی مومن کہتا ہے تو اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں کافر ہو گیا کافر ہو گیا مومن فاسق وہ کہہ رہا ہے مومن فاسق کہہ رہا ہے مومن ظالم کہہ رہا ہے تو یہ بھاگ پڑتے ہیں یہ یزیدی ہو گیا یزیدی ہو گیا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین فرما رہے ہیں ان کو اب دونوں حدیثیں سنیے گا سب سے پہلے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث اور ابو داؤ شریف کی نمبر بتاتا ہوں ابو داؤ شریف بیالیس اکسٹھ یہ حدیث نمبر ہے بیالیس اکسٹھ اور ابن ماجہ شریف انتالیس اٹھاون انتالیس اٹھاون الفاظ ملتے جلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن صحیح ہے سن صحیح ہے ہاں جتنے حضرات ابو داود اور ابن ماجہ کی احادیث پر حکم لگانے والے ہیں انہوں نے اتفاق کیا احادیث کے صحیح ہونے پر ویسے سند بھی بتا رہی ہے ہمیں سند بھی بتا رہی ہے عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قال قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما قال الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا باذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما قال الله لي ورسوله قال عليك بما أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت القوم أيضا قال قلت فما تأمرني فما تأمرني قال تلزم بيتك قال قلت فإن دخل على بيتي يا فإن دخل على بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبو باسمك, باسمك واسمه حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں آپ علیہ السلّہ السلام نے مجھے فرمایا یا بازر میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعگ بات طویل تھی تو فرمایا ابو ذر کیسا حال ہوگا اس وقت جس وقت کے لوگوں کو موت اتنا پہنچے گی کہ قبر جو ہے نا وہ ایک خادم کے بس ملے گی میں نے عرض کی اللہ رسول و عالم یا جو اللہ رسول میرے لیے اختیار کرے میں وہی پسند کروں گا جو فیصلہ فرمائے آپ نے فرمایا صبر کرنا صبر کرنا پھر فرما دو میں نے عرض کی لبیک و سادہ یا اللہ فرمایا اس وقت کیسا حال ہوگا جس وقت کے زیت کے پتھر خون سے ڈوب جائیں گے زید مدینہ شریف کے شہر کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھروں والی جگہ ہے وہاں پر یہ جنگ جنگ ہر ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام السلام نے اس کے در اشارہ فرماتے فرمایا کہ جب وہ پتھر خون میں بھر جائیں گے خون کے نیچے دب جائیں گے ہاں جی اور خون میں ڈوب جائیں گے اس وقت کیا حال ہوگا تو کیا کرے گا عرض کی یا رسول اللہ جو آپ میرے لیے اللہ رسول میرے لیے اختیار فرمائیں گے میں وہی پسند کروں گا تو آپ نے فرمایا علیہ کا بے میں مین ہو جس سے تو ہے اس کو لازم پکڑنا یا تو جن کی جن کی کر چکا ہے تو بیعت ان کو لازم پکڑنا یا اپنے گھر والوں کو لازم پکڑنا دو معنی علماء نے کیا ہے کال کل تو یا رسول اللہ افلا آخ ہو سیفی کیا میں تلوار نہ پکڑ لوں اس وقت اپنے کاندھے پہ رکھ لوں اور لڑائی شروع کر دوں کالا شارک قوم ایزن پھر تو تو اس وقت شریک ہو جائے گا قوم سے لڑے گا تلوار اٹھائے گا یا ادھر سے یا ادھر سے یا باہر کی فوج سے یا مدینے والوں کسی نہ کسی قوم میں وہ شریک ہو کر تو ان کو ان کا برابر کا بن جائے گا تو یا رسول اللہ فرماتا فمات مجھے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا تلسم ابئی تک کا اپنے گھر کو لازم پکڑنا گھر سے باہر نہ نکلنا کالا تو فین دوخلا آلہ بہتی یا فین داخلہ آلہ بہتی اگر وہ مارنے والے میرے گھر داخل ہو جائیں پھر پھر کیا کروں فرمایا فائن خشی تھا ائیا بہارا کا شعاع السیف تلوار کی شعا روشنی اگلے کی وہ تیری آنکھوں میں پڑے چمک اس کی ان کی تلوار کی چمک جو تمہیں مارنے آئے ہوئے ہیں ان کی تلوار کی چمک تیری آنکھوں میں پڑے تو اس سے بچنے کے لیے کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لینا فال کیسا بکالا وجہ کا لیکن لڑنے کا نہیں سوچنا یبو او بھی اس میں کا وہ اس میں ہی وہ اپنا گناہ بھی وہ لے جائے اور تیرا گناہ بھی وہ لے جائے اب یہ اپنا گناہ بھی لے جائے اور تیرا گناہ بھی لے جائے یہ بتا رہا ہے کہ یزید کی فوج کا حملہ ظلم تھا کیونکہ حضور گناہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرا اللہ اکبر و کبیرا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اٹھنے والے جو ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ حضور سرکار اس کو صحابی رسول کو حضرت ابو اور غفاری کو منع فرما رہے ہیں اور اس فتنے کے اندر شریک ہونے سے حضور روک رہے ہیں اب اس کو فتنہ فرمانا روکنا یہ کام آج کوئی بیان کر دے تو وہ کیا بن جاتا ہے یزیدی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو ذر غفاری عمل کر رہے ہیں حدیث بیان فرما رہے ہیں اور محدثین بغیر رد کے اس کو نقل فرما رہے ہیں تو یہ فتویٰ آپ خود سوچئے گا ان جاہلوں احمقوں کا فتوا جو ہے کہاں تک پہنچے گا سب سے پہلے تو رسول پاک کی ذات نشانہ بنے گی ابو غفاری پھر نشانہ بن جائیں گے پھر یہ محدثین بن جائیں گے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ جنگ ہررا کے متعلق ہے کیا اس دعوے پر دلیل جو ہے کوئی ہے جی ہے وہ دلیل کیا ہے وہ دلیل کیا ہے میرے بھائی یہ دیکھو المیسر امام تور پشتی کی تور پشتی تور پشتی امام تور پشتی کی المیسر جو شرح ہے مسابیح السنہ کی پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری مرقات میں جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں کالتور پشتی رحمت اللہ علیہ من اللہ تکانت بحل وقع یزید والامیر مسلم بن والی مرری المستی بحرم رسول اللہ صلی اللہ وسلم نزول و کنزل بسکر فلحر من مدینہ فاستباح حرمتها وقتل رجالها وعاث فيها ثلاثه ايام وقيل خمسه اگے پھر مقصد کیا انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیر بھی نے ازالہ الخوا وغیرہ میں سب حضرات نے اس پر اتفاق فرمایا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے وہ جنگ حرہ کی طرف ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا جاہلوں کو اب بھی فتوے لگاتے ہوئے وہ زبان جو ہے اس کو لگام دینی چاہیے کہ نہیں اس کے بعد وہ حدیث مبارک مجمع و زوائد میں جس میں آپ علیہ اللہ السلام نے قاتلین امام عالی مقام کو مومن کہا مومن فرمایا کافر نے فرمایا اس حدیث کی صنعت امام راہبی نے فرمایا قوی ہے اور مجمع الزوائد میں اس حدیث کے متعلق فرمایا رجال ہوں مبسکون وفی باد اسی وجہ سے سند قوی کہا وہ حدیث مبارک کیا ہے مشہور حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں وہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین اور فرشتوں نے آ کر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شریف کا ذکر کیا آپ کا رونا وہ شہادت شریف کا ذکر سن کر جب انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت قتل کرے گی یہاں پر میں بتاتا ہوں ذہن میں رکھنا یہ رونا آپ علیہ السلام السلام کی شہادت حضرت امام علی مقام کی شہادت پر نہیں تھا جاہل ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کیوں شہادت رتبہ ہے رسول اپنے لیے مانگتے ہیں اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور حضور فرماتے ہیں جو شہادت کی تمنا نہ کرے وہ منافق ہے حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر قتل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتنا تمنا کرتے ہیں وہ اپنے شہزادوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے حضور تو فرماتے ہوں گے میرے بیٹوں کو یا اللہ شہادت دینا ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر پر روئے کہ جب جبری فرشتوں نے آ کر کہا کہ ان امتا کا ستک تو لو ابنا کہا گا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی تو آپ علیہ السلام کا رونا اس بات پر تھا کہ میں امت کی بخشش کی دعائیں رو رو کے کرتا ہوں یہ یہ قتل کر کے جہنم جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہمارے گھرانے سے ہمارا گھر ان کے جہنم جانے کا سبب بن رہا ہے اور اے یہ ہمارے گھر کی بے حرمتی کر کے بے عزتی کر کے جہنم جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام السلام کو کیونکہ امت کا درد بہت تھا تو اس وجہ سے آپ کا رونا تھا امت اور فرشتے بھی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی امت قتل کرے گی یہ خبر دیتے ہیں تو رونا اس وجہ سے تھا اس وجہ سے نہیں تھا کہ بیٹا میرا جو ہے وہ شہید ہو جائے گا شہادت تو رتبہ ہے تو رونا اس وجہ سے تھا میرے بھائی ورنہ شہادت فضیلت ہے اور فضیلت پہ رونا یہ غلط ہے اب سمجھ آ گئی جی شہادت فضیلت ہے اور فضیلت کی دعائیں کی جاتی ہیں ذہن میں رکھنا اب وہ حدیث سناتا ہوں کہ حدیث کیا ہے اس میں آیا مجمع زوایت حدیث نمبر پندرہ ایک تیرہ پندرہ ایک تیرہ یہ تبرانی کے حوالے سے ہے آپ علیہ و تسلیم یہ راوی ہیں حضرت ابو اماما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لا اس بچے کو رلانا نہیں ہے گھر والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں یا ان کو رلایا نہ کرو تنگ نہ کیا کرو ان کو حسین کو تنگ نہ کیا کرو فرماتے ہیں ام سلمہ کا دن شریف تھا جبریل امین تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام سلمہ سے فرمایا آج میرے پاس کوئی آنے نہ پائے میں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں امام حسین تشریف لائے جب آپ علیہ السلام نے جب آپ علیہ سلاد و تسلیم نے دیکھا جبریل امین امام حسین کے داخل شریف کو تو حضرت ام سلمہ نے پکڑ لیا گود میں لے لیا باتیں کرنا شروع کر دی جب وہ رونا شروع کر دیا امام حسین نے رونا شروع کر دیا تو انہوں نے چھوڑ دی آپ علیہ السلام کی گود میں آ گئے امین نے نبی علیہ السلام السلام سے عرض کی کا تخت لو ابن کہا تھا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یق تو بی جب وہ قتل کریں گے میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے مجھے رسول سمجھ رہے ہوں گے مومن ہوں گے کالا نام یکلون دوسری جو روایت ہے اس کے اندر یہ آیا کہ حضرت ابو بکر عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مومنون وہ مومن ہوں گے فرمایا ہاں وہاں رہی تربتوں اب اس حدیث شریف میں قاتلین امام عال مقام کے مومن ہونے کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ہم غالی لوگ کیا کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے قتل کیا تو کافر ہو گئے یہ لوگ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات کرے تو جاہل ہوگا جو فتوا لگا دے کہ یزیدی ہے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بات نہیں سمجھے اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچہتر صاحب کرام ان کو یزیدی کہنا پڑے گا کیوں انہوں نے بیعت کی یزید کی اور یزید کو اپنے دور میں امیر المومنین کہتے رہے اور اتنا بات اگر کوئی بیان کرے اس وقت کے حوالے سے تو فوراً فتوا ٹھوک جاتا ہے اس وقت کے حوالے سے میری بات ذہن میں رکھنا کیونکہ یزید کو اب اب اگر امیر المومنین کہا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ بتاتے ہوئے اس وقت کے لوگ اس اہل بیت صحابہ اس کو امیر المومنین کہتے تھے اس کے حوالے سے اب بلا ضرورت مقام مداح میں امیر المومن کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے بات نہیں سمجھے کیوں کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم تعظیم فاسق لوگوں کی نہیں کرتے تو امیر المومنین انتہائی تعظیم کا لفظ ہے ان کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے ہم بلا ضرورت تعریف اور مزہ کے مقام میں جس طرح کے وہاں بھی لوگ کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے بات نہیں سمجھ آئی یہ چیز ہے یہ فرق سمجھا تو پچہتر صحابہ کرام جن کے اسماء گرامی ناچیز کی کتاب کے اندر نقشے کے ساتھ موجود ہیں اس کتاب میں بایات جزیز سے انکار کا سبب جو کتاب ہے پچہتر صحابہ کرام کے نام اسماء گرامی جو ہیں وہ موجود ہیں تو کیا ان کو بھی جزیدی کہیں گے پھر یزید نے بھائی تین حج کروائے تین حج پڑھائے تین سن اکاون میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ابا جی نے بھیجا تھا سن اکاون سن باون سن ترپن تین حج کرائے آل بیت نے پیچھے حج ادا کیا صحابہ نے پیچھے حج ادا کیا لاکھوں تابعین نے حج ادا کیا تو وہ سارے یزید کہیں گے ان کو جو کہہ دیتے ہیں پیچھے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ امام حسین نے یزید کی یزید کے پیچھے نماز پڑھی تو خانے والی اٹھ کر وہ یزیدی یزیدی یزیدی یزیدی اس سے پوچھو یہ لاکھوں تابعین یہ جن جن حضرات نے تین بار حج پڑھا اس کے پیچھے وہ سارے کے سارے یزیدی خبیص کچھ تو سوچو کسی کو تو چھوڑو اس کو جالتے کہتے ہیں یہ بے لگامی کا نتیجہ ہے یہ افراد اور حد سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے اب میرے بھائی عجیب بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ان کا قصہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ جنگ ہرا کے حوالے سے ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے سند صحیح کے ساتھ اور کس کتاب میں ہے تاریخ دمشق میں کس میں ہے تاریخ دمشق میں اللہ اکبر یہ ہے میرے بھائی اللہ اکبر و کبیر تاریخ دمشق سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری کے حالات میں ان کا نام شریف ہے سعد بن مالک ابو سعید ان کی کلیت ہے تو ان کے حالات میں لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ ہررا والے دن ہررا کے موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو غار میں داخل ہو گئے ادھر داخل ہو گئے غار میں داخل ہو گئے فداخل علیہ ہے راجول یزیدی فوج کا ایک بندہ اندر داخل ہو گیا غار میں پھر باہر آیا شامیوں سے شامیوں سے ایک شخص سے کہا عدالو کا اعلی راجولن تک تو لو میں تمہیں ایک شخص بتاتا ہوں اس کو قتل کرے گا اس کو قتل کر دینا میں بتاتا ہوں شامی جب غار کے دروازے پہ پہنچا تو ابو سعید خدری صحابی کے گردن شریف میں تلوار لٹک رہی تھی اس نے کہا اخرو جلیا ابو سعید نکل بار لڑے آپ نے فرما اللہ وائن تاز خلا لائیے آگ تو اگر تو میرے پاس آئے گا میں تمہیں قتل کر دوں گا ابو سعید خدری نے فرمایا فداخل شامی والا ہے شامی داخل ہو گیا فوادہ ابو سعید حضرت ابو سعید نے تلوار اٹھائی اور رکھ دی وکال ابو اسمی و اسمے کا میرا گنا بھی تو لے جا اور اپنا گنا بھی تو لے جا یعنی تو مجھے قتل کر میں نہیں لڑتا تیرے ساتھ ول تکم میں نصاب بنار تو بن میں نہیں بنتا وزال کا جزا ظالمین اور یہ ظالموں کی جزا ہے اور یہ انہوں نے اشارہ فرمایا حدیث میں بھی پہلے جو آیا ہے نا یہ حدیث یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جو بیٹے تھے ان کے قصے کی طرف جو قرآن میں آیا کہ جب قابل نے حابل بھائی کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑتا تو مجھے مار میرا گنا بھی تو لے جا اور اپنا بھی تو لے جا یہ وہ بات ہے اور اس سے پتا چلا کہ جس طرح وہ حدیث مبارک پیچھے سنائی ہے وہ حدیث مبارک ابو سعید خدری اور صحابہ کے پاس موجود تھی اللہ اکبر جن کے پاس موجود تھی اس وجہ سے جن کے پاس موجود تھی اس وجہ سے یہ حضرات اس حدیث کو مد نظر رکھ کر لڑنا نہیں گوارا کر رہے یزید کی فوج کے ساتھ لڑنا گوارا نہیں کر رہے اب کالا سعید الخدری ابو سعید خدری نے فرمایا کال اس شخص نے کہا ابو سعید خدری انتا ابو سعید خدری آپ ہیں کالا نام کالا افس لی میرے لیے بخشش کی دعا مانگنا کیونکہ نرم ہو گیا نا دیکھا تو لڑنا تو نہیں چاہتا تو نرم ہو گیا کہا فص تک پھر یزیدی شخص نے کہا فوجی نے میری بخشش کی دعا مانگو آپ نے فرمایا غفر اللہ لک اللہ تجھے بخش دے یزیدی ہو گیا ابو سعید خدری کے نہیں کیونکہ یزیدی فوج کے بندے کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں لاکھ لانت ہے ایسے یار جو ہے نا وہ تجاوز اور افراد پر کہ اتنا حد سے بڑھ جانا جو تھوڑی سی بات کرے اس کو یزیدی جہنمی رانتی پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دینا اتنا حدود توڑنا شریعت کی اب بتاؤ ابو سعید خدری کو جدیدی کہیں گے کیا وہ بخش کی ایک تو لالنی رہے اور آج کے ملا سمجھیں گے آج کے لوگ سمجھیں گے لڑنا فرض تھا بتاؤ لڑنا فرض تھا تو یہ کیوں نہیں لڑے اور پھر بخشش کی دعگ دے رہے ہیں جب ان کے نزدیک کافر ہیں تو بخشش کی دعاگ دے رہے ہیں ہوا کوفر کے فتوے ٹھوکنا بھی تعدی اور ظلم ہے حد سے حد فسٹ کے فتوے اور یہاں پر میں بات ایک چل کرتا چلوں ہے کروں خلیفہ منصور عباسی کون تھے آل رسول ہیں خلیفہ منصور عباسی آل رسول ہیں کہ نہیں ہے یہ جاہل دنیا کیا پتہ نہیں کرتی ہے کہاں رہتے ہیں یہ اسی وجہ سے عالم کے لیے حدیث حدیث جاننا بہت ضروری ہے تاریخ جاننا بہت ضروری ہے اور فقہ جاننا بہت ضروری ہے ان کے بغیر چارہ نہیں ہے تاریخ تاریخ جو ہے اس سے مکمل آگاہی ضروری ہے فتوا نہیں دے سکتا ورنہ بندہ غلط فتوے دے گا اب دیکھیں خلیفہ منصور عباسی کے خلاف دو شہزادے امام حسن پاک کی اولاد سے حضرت عبداللہ کے بیٹے ایک امام حضرت محمد ایک حضرت ابراہیم ایک بھائی مک ایک بھائی بسرے میں ایک مدینہ شریف میں جگہ سنبھال کر خلیفہ منصور عباسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے خلیفہ منصور عباسی نے اپنے چاچا حضرت عیسیٰ کو بھیجا انہوں نے مدینہ شریف کے اندر ان کو قتل کیا ان کے بندے مارے مدینہ میں جنگ ہوئی کیا یہ بے حرمتی مدینہ کی نہیں ہے تو خلیفہ منصور عباسی پر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے شرم نہیں آتی وہ دو شہزادوں کو قتل کیا آل رسول نہیں تھے وہ اور بات کہ مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے بغداد تک ان کے خاندان کے مردوں کو زنجیر گلے میں ڈال کر زنجیر گلے میں ڈال کر لے جایا گیا کیا ہے یہ تھوڑا ظلم ہے ایسے ٹر ٹر شروع کر دیتے ہیں نہ کوئی تاریخ کا پتا ہوتا نہ کچھ یہ انصاف کہاں کا ہے اگر توہین کیا یزید نے تو انہوں نے بھی توہین کیے پھر ان پر بھی فضو لگاؤ معلوم مذہب اعتدال وہی ہے جو ہم نے بتایا جو شروع میں ظاہر کیا اس پر رہنا چاہیے بس لسان اور سکوت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہمیں کوئی نہیں کہا گیا کہ لانتے بھیجو آپ علیہ السلام نے فرمایا ملنا بے خیر اپنے مردوں کو ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کرو خیر میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں درمیان میں میں تسلسل توڑنا نہیں چاہتا بات کو سمجھیے گا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پچہتر صاحب کرام ان کو کیا کہیں گے ان کے مطابق ان کے بعد ایک اور صحیح سند کے ساتھ صحابیہ پاک کی بات بلکہ اہل بیت سے سمجھو کیوں کہ وہ جن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضور کی گود کی پلی ہوئی شہزادی بیٹی محترمہ ہے ان کا نام ہے سیدہ زینب یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں پچھلے خاون سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود شریف میں پلی تو ان کو کہتے ہیں ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اب ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدہ زینب اب تاریخ دمشق سے سند صحیح کے ساتھ سنیے گا ان کے دو بیٹے شہید ہو گئے اسی جنگ میں کتنے بیٹے شہید ہو گئے دو بیٹے شہید ہو گئے اسی جنگ میں یہ ہے سند صحیح بالکل صحیح چیلنج کے ساتھ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں انه ذاکر یوم الحرہ قال والله ما كاد ينجو منهم احد ولقد ولقد قتل ابن زينب بنت ام سلمہ وهي ربيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتيت بهما فأتيت بهما فوضعتهما بين يديه فقالت والله إن المصيبة علي فيكما لعظيمة وهي في هذا وأومت إلى أحدهما أعظم منها في هذا وأشارت إلى الآخر لأن هذا بسط يده ولست آمن, آمن عليه وأما هذا فقعد في بيته ولست آمن عليه واما هذا فقعد في بيته فدخل عليه فقتل فان ارجلا سیدہ زینب پاک کے دو شہزادے شہید کیا کر دیے گئے اس جنگ حرہ میں دونوں شہزادوں کی لاشیں مبارک سیدہ زینب کو پیش کی گئی رکھ کر بیٹھی ہیں فرماتے ہیں مخاطب ہو کر اپنے دونوں شہزادوں سے مصیبت تم دونوں کی بڑی ہے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی مصیبت بڑی ہے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی بنسبت کیوں پھر پہلے کی طرف جس جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا ان کا فرمایا ہاضا باسا تجادہ ہو والا یہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا یزید کی فوج کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا یہ لڑے ہیں لڑائی میں شریک ہوئے ہیں لس تو امن والا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مطمئن نہیں ہوں ہو سکتا ہے اللہ سے بارک و تعالی اس کو سزا دے کہ تو کیوں اٹھا لس تو امن والا ہے مجھے اطمینان نہیں ہے ڈر لگ رہا ہے وہ اما یہ میرا دوسرا بیٹا فقا دفی بہتی یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا پدو خلا ہے اگلے آئے فکو سے اس کو قتل کر دیا لا اس کی میں امید رکھتا ہوں اس کی امید رکھتی ہوں اللہ اللہ اللہ یوں سمجھیے گا یوں سمجھیے گا اہل بیت بول رہے ہیں کیوں کہ حضور کے گھر میں پلی ہوئی بیٹی شہزادی محترمہ ہیں ربیبہ رسول اللہ ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور کے گھر سے ہی دین سمجھا اور دین سمجھنے کے بعد تو یہ کہہ رہی ہیں اب ایمان سے بتانا ہم تو کہتے ہیں یزید کے خلاف لڑنا بہت بڑا جہاد اکبر تھا تو بی بی تو جہاد اکبر کرنے والے بچے کے متعلق کہہ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مسئلہ مبام ہے تم نے کہاں سے جہاد جہاد کے راٹ لگا رکھے ہوئے اور دوسرے کے متعلق فرماتے ہیں جو بیٹھے ہوئے قتل ہو گیا مظلومن ظلمن امام عالی مقام کی طرح جس طرح میں انشاءاللہ بیان کروں گا قتل الحسین صبرا تو وہ صبر اسی کو صبر صبر قتل کہتے ہیں صبر قتل صبر یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہتا بیٹھا رہے اور دوسرا آ کر اس کو مار دے اس کو کیا کہتے ہیں قتل صبر کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے قتل الحسین صبرا جس طرح کہ میں کتاب المغازی بسیر سے مستدرہ کے حاکم کی صحیح صنعت سے پیش کر چکا ہوں اس بیعت جدید کے رسالے کے اندر سرد صحیح کے ساتھ امام شابی کا فرمان شان یا امام زوری کا امام شابی کا میرے ذہن میں نہیں ہے تو وہ صاف فرماتے ہیں کوتل حسین صبرا تو یہ بھی صبرن قتل کیے گئے اور آپ علیہ السلاۃ آپ کے جو ہے وہ ربیبہ پاک جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے اس کا ڈر ہے اس کی امید ہے اس کا ڈر ہے تو یہی مسئلہ کے اعتدال ہے یہی مذہب اعتدال ہے جو ہمارے جو ہمارے رسول پاک کے گھر سے آ رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی رافضیوں کی افواہوں کے پیچھے اڑ کر برباد ہو گئی ہے یہ دنیا جھوٹے کس کہانیاں اور آگے مزید میں اس پر روشنی ڈالوں گا بات سمجھ آ گئی اور میں پورے چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی میری بات کو توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ قیامت تک کوئی بندہ نہیں آ سکے گا جو اس کا جواب دے دے اتنا میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب میرے بھائی بات کو سمجھیے گا یہاں پر ایک میں لطیفے بس اور بات عرض کرتا چلوں بات بہت لطیف بات ہے لطیفہ مذاق والا نہیں ہے یعنی بات بہت لطیف ہے یہ نہ سمجھنا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل قتل کے ڈر سے وہ ساری دعا دے رہے تھے یہ صحابی کے متعلق بکواس نہ سوچنا ابو سعید خدری وہ بندے ہیں کہ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے ایک حدیث سن ایک حدیث ان کے پاس تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم فکاتا من الناس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو کہ جو علم کی بات ہوتے ہوئے چھپا جاتا ہے حق ظاہر نہیں کرتا بیان نہیں کرتا حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کی وجہ سے سفر کیا مدینے سے سیدھا چلے گئے دمشق اور شام حضرت معاویہ کی دورہ حکومت تھا ان کو جا کر کہنے لگے ماں بالحکم غیر وجہ صدقہ لیتے ہو اور خرچ اس کو جو ہے وہ سادا صدقات لیتے ہو صدقات لیتے ہو تو صحیح طریقے سے نہیں لیتے تو غیر تم پھر جہاں پر حق نہیں بنتا وہاں پر دے دیتے ہو یہ کیا زیادتی ہے فقال حضرت معاوضے پر با سعید شید کل تو ماب بالکم تھکون پھر پھر آگے بولتے ہیں وہ فرمایا چپ کر آپ فرماتے ہیں کیا ہوا تمہیں تمہاری اولادیں ہیں جب حصہ بانٹتے ہو ان کا کچھ کو زیادہ دیتے ہو کچھ کو کم دیتے ہو یہ نا انصافی کو کرتے ہو انہوں نے فرمایا حالانکہ اللہ تمہیں وسیعت فرماتا ہے علی ذکر کاتے بہو حضرت معاویہ سبحان اللہ حضرت معاویہ نے کاتب منشی کو بلایا کاتب کو فرمایا یہ جو کچھ ابو سعید قدری کہہ رہے ہیں لکھ لو یہ علم کی بات ہے محفوظ ہو جائے اللہ یہ علم کی بات ہے محفوظ ہو جائے ہائے ہائے ہائے ہائے اب ایمان سے بتانا جو شخص مدینہ کی سرزمین سے دمش کا اتنا طویل طویل اور انتہائی کٹن جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے ایک حق کی بات کہنے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ غار میں بیٹھ کر ڈر گیا ہو یار <laughs> شرم آنی چاہیے کتوں کو بھوکتے ہوئے یہ کیا حضور کے صحابہ کو جانتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تم اولاد کو ترجیح دیتے ہو یہ مولانا نذیر صاحب جانتے ہیں یہ مسئلہ اشتہادی اختلافی ہے ہاں جی اس کا بعض کو زیادہ دینا بعض کو کم دینا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ امبا کا اختلافی مسئلہ ہے جی وہ اپنے اختلافی مسئلے کو وہاں پر جا کر پیش کر یہ نہ سمجھنا کہ واقعہ تن کوئی بالکل شریعت کے لحاظ سے معاویہ سے گناہ ہو رہا تھا اور یہ وہاں پر گئے نہیں یہ اختلافی مسئلہ اجتہادی اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے بتا دینا چاہیے کہنا چاہیے تو انہوں نے اپنا حق سمجھا تو کہہ دیا حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مستعد آدمی ہے ہاں یہ عالم آدمی ہے اگر اس نے کہا ہے تو یہ بات بھی ان کی محفوظ ہونی چاہیے ہائے ہائے ہائے اللہ یا کیا اب میرے بھائی اس کے بعد اللہ اکبر و کبیرہ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عامر بن آس صحابی رسول یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ شریف میں احادیث مبارکہ لکھنے کی ممانعت تھی کہ کہیں قرآن کے ساتھ مل جل نہ جائے خلط ملت نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس اس لیکن آپ علیہ السلام السلام نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص سے فرمایا تو لکھ لیا کر یہ حادث مبارکہ لکھتے تھے اور پھر یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے منہ شریف سے کبھی کوئی کلمات نکلتے ہیں صادر ہوتے ہیں تو رضا خوش خوشی کی حالت میں کبھی ناراضگی میں تو سب لکھ لوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم لکھ میرے منہ سے سوائے حق کے نہیں نکلتا ابوداؤد ابو ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے یہ وہی شادی ہیں اب ان انہوں نے ایک خواب دیکھا مسند احمد شریف کے اندر حدیث شریف ہے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں اور شرح مشکل آثار میں شرح مشکل آثار میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ آ آ آ یہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میری ایک آنکھ سے شہد ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے گھی کو میں چاٹ رہا ہوں آپ علیہ السلام السلام کی بارگاہ میں یہ خواب پیش کیا تو آپ نے فرمایا تکرا الکتابیں والے جی تو دو کتابیں پڑھے گا تورات تورات والفرقان تورات والفرقان تورات اور قرآن مجید یہ تو پڑھے گا تو یہ دونوں کتابیں قرآن بھی پڑھتے تھے قرآن کے بھی عالم تھے اور تورات کے بھی عالم تھے یہ تورات بھی جانتے تھے صحیح سندوں کے ساتھ ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تاریخ دمشق کے اندر تاریخ دمشق کے اندر یزید کے تذکرے میں یزید کے تذکرے میں یزید کے تذکرے میں تاریخ دمشق کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے ان سے کہ انہوں نے بارہ خلاف بارہ خلفا کا ذکر تورات میں پڑھا جن میں بارہ کے اندر ایک حضرت صفا بھی ہیں کون صفا ہے صفا کون ہے خلیفہ عباسی ہیں بنو عباس خلفاء کے سب سے پہلے نمبر پر خلیفے جیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف سے سب سے پہلا خلیفہ بنو عباس کا سب سے وہ حضرت صفاح ہیں یہ نام ان کا نہیں ہے یہ لقب ہے ان کا صفاح کا معنی ہوتا ہے بہت خون ریز قاتل وہ خون بہانے میں قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے بہت جلد باز تھے ان کا ہی صفا ہے آپ ان کا ذکر شریف عام کتاب تاریخ الخلفاء امام سیوتی کو اس میں پڑھ سکتے ہیں تو حضرت صفا بلکہ حدیث شریف میں مسرت احمد کی حدیث ہے اس کے اندر صفا کا ذکر آیا آپ علیہ السلّہ السلام نے فرمایا میری بیت سے ایک شخص ہوگا جس کا نام صفا ہوگا وہ اتنا سخی ہوگا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹوائے گا مال لٹوائے گا لوگوں کو دے گا حضرت عجیب بات لکھی ہے تاریخ الخلفاء کے اندر کہ حضرت امام عبداللہ جن کا ابھی پہلے دو بیٹوں کا ذکر کر چکا ہوں خلیفہ منصور عباسی کے حوالے سے محمد اور ابراہیم ان کے ابا جی قبلہ جو تھے وہ بھی خلیفہ منصور عباسی کے ظلم کا نشانہ بنے تھے ان کی تو شہادت ہی جیل میں آئی وہ جیل میں ہی فوت ہو گئے منصور عباسی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مغفرت فرمائے بات سمجھنا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے جی، ان کو مغفرت کی دعا دینے کا ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ میں نے حضرت عبداللہ پاک کو کو ملا کر سب کہہ دیا ہے ہاں جی ورنہ ان کے لیے غفر اللہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس طرح کے ہمیں حکم ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی۔ اب وہ حضرت عبداللہ جو ہیں انہوں نے حضرت صفح کو کہا کہ جناب یہ میں نے میں نے ایک لاکھ درہم کا سنا ہے لیکن دیکھا کبھی نہیں انہوں نے اٹھائے اور دے دیے صفا نے اٹھایا ایک لاکھ درم اور غلام سے کہا جاؤ اس کے گھر ان کے گھر چھوڑاؤ آپ آپ السلام صفا بھی فرما رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ اکبر بھائی بولتے نہیں یار یہ مذہب اعتدال ہے جو حضور بتا رہے ہیں پتہ ہے یہ صفا ہے ظالم خون باہی کرے گا خون ریزی کرے گا لیکن تعریف جس حد تک اس کے نیک عمل کی تھی وہ بھی کر رہے ہیں اس کے ظلم کی تعریف نہیں کی اس سے پتا چلا کہ اگر کسی ظالم اور برے آدمی سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے اچھے کام کی تعریف کر دینے سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے توجہ نہیں فرمائے ہاں ہمیں یہی حکم ہے کسی کی برائی دیکھ کر اس کی جو اچھائی ہے اس کی نفی مت کرو خالت عمل صالحہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مومنوں کی شان کچھ مومن وہ ہیں جو برائیاں اور نیکیاں ملا کر کرتے ہیں وہ آتا رفو بدمبہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں سکولیوں کا طرح نہیں ہے کہ گناہ کو ہی ترقی اور حق سمجھیں بات نہیں سمجھے ایک ہے گناہ کو ترقی اور اپنا حق سمجھنا یہ کفر ہے ایک ہے گناہ کا اقرار کرنا اور سمجھنا ہم ظالم ہیں ہم شریعت کے خلاف چلتے ہیں فرمایا ایسے لوگ بھی مومن ہیں یہ قرآن فرما رہا ہے بات نہیں سمجھ اب میرے بھائی کیا بات کر رہے تھے صفا کی ٹھیک ہے نا ہاں حضرت عبداللہ بن عامر بن آس کی بات کر رہا تھا انہوں نے فرمایا تورات میں بارہ خلیفوں کا ذکر پڑا جن بارہ کے اندر صفا کا بھی ذکر ہے حضرت معاویہ کا بھی ہے اور یزید کا بھی ہے اب اس کی دو سندیں ہیں تاریخ دمشق میں ایک سند میں آیا لم یذکر معاویہ تھا یزیدہ و بشرن خیر و شر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا دوسرے میں آیا کل ہم سالے سب نیک ہیں اب اور اور بھی کچھ اور کچھ بھی نہ ہو تو میرے بھائی تورات شریف میں ذکر آنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے اچھا اب عبداللہ بن عامر بن آس کلحم صالح کہہ رہے ہیں اور تورات کی پڑھی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں جس میں جن میں یزید کا ذکر بھی آ رہا ہے تو عبداللہ بن عامر بن آس یزید ہو گئے کہ نہیں آج کے فتوے کے مطابق ہاں؟ وہ کرتی رہی ہے دنیا کہاں رہی ہے اب ان کے بعد اہل بیت کا ذکر شریف ہوتا ہے حضرت امام عبداللہ بن جعفر بن تیار امام عبداللہ بن جعفر تیار امام عبداللہ بن جعفر تیار امام عبداللہ مولا علی کے بھتیجے یزید کے ساتھی رہے یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یزید کے خلاف لڑنے کی نہیں سوچی جنگ ہررا میں لڑائی کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اسی وجہ سے تو بچ گئے ورنہ یہ بھی ساتھ چلے جاتے امام محمد بن حنفیہ امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے امام زین العابدین کے چچا یزید کے حق میں مناظرے کرتے رہے حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ کے ساتھ جنہوں نے جنگ ہررا کی عمارت سنبھالی اور تحریک چلائی عبداللہ بن حنزلہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والے یزید کے حق میں یزید کے دفاع میں یزید کی پاکی کے بیان میں وہ محمد بن انفیا ہیں وہ علی کا بیٹا ہے صحیح سندوں کے ساتھ ان سے ثابت ہے اور میں نے فوٹو کاپیاں کر کے یہ ساری جمع کی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہو نا یہ سب فوٹو کاپیاں ہیں کتابوں کی یہ سب فوٹو کاپیاں ہیں امام زین العابدین خود بلکہ طبقات ابن سعد بروایت واک دی اور پھر ابن کثیر ون نہایا وہی طبقات ابن سعد والی روایت لیکن اگرچہ وہ راوی کذاب ہے اس مسئلے میں اس وقت اس وجہ سے لی جا رہی ہے کہ قرائن ساتھ ایسے پائے جا رہے ہیں کہ یہ روایت ان قرائن کی وجہ سے صحیح ہو رہی ہے اب سمجھ آ گئی کہ نہیں ورنہ فی ذات ہی محض اکیلا ہو قرائن کے بغیر ہو تو واقعی کی روایت مقبول نہیں ہو سکتی اب سمجھ آ گئی ہے تو انہوں نے لکھا کہ آل عبد المطلب میں سے کوئی شخص بھی جنگ ہررا میں یزید کے خلاف نہیں اٹھا بلکہ یہ اب اب بات کو سمجھنا امام زین العابدین کے متعلق یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کی فوج کے بندوں کی حمایت کی کس طرح یہاں پر یعنی یزید کے جو بندے تھے ان میں سے ایک تھے مروان کون تھے مروان تھے اب جو مروان ہے نا یہ امام حضرت امام زین العابدین کے دوست تھے اسی وجہ سے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ مروان سے روایتیں حدیث لیتے ہیں اور ان کی وہ حدیثیں بخاری میں موجود ہیں اب حضرت مروان جو تھے ان کے بات کو سمجھنا میں ان کے متعلق بھی ان شاء اللہ کلام کروں گا ان کے متعلق بھی بہت غلو پایا جاتا ہے ہاں جی تو یہ مروان جو تھے نا کیونکہ مجھے میرا دل کہہ رہا ہے بلکہ آپ کا دل بھی کہے گا کہ امام زین العابدین کسی غلط آدمی سے دوستی نہیں جوڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے کذاب ہوتے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر تو کہنا پڑے گا حضرت سال صحابی ہیں سال سائدی صحابی ہیں انہوں نے حدیث نقل کی ہے مروان سے روایت کی ہے حضرت امام زین العابدین نے روایت لی ہے تو کہنا پڑے گا کذاب سے روایتیں لی ہیں انہوں نے تو پھر تو کیا اس کا مطلب ہے خائن تھے انہوں نے کذاب سے روایتیں کیوں لی پھر امام بخاری نے کیوں لیا تو پھر بخاری کو کہنا پڑے گا وہ جھوٹی روایت عمر مشتمل ہے کیونکہ راوی مروان کذاب ہے تو میرے بھائی یہ افواہ ہے ان کے متعلق ان شاء اللہ پورا کتاب پوری کتاب لکھوں گا تو اس کے اندر میں ساری وضاحت کروں گا بات نہیں سمجھے تو آپ دیکھیے گا مروان جو ہے مروان ایک ہزار پس منظر تھوڑا پیش کرتا ہوں جنگ ہرا میں ایک ہزار بنو میاں تھے مدینہ شریف میں تو سب سے پہلے جن حضرات نے تحریک چلائی جدید کے خلاف تو انہوں نے وہ ایک ہزار شخص بنو میا کو جو ہے وہ مار کر بھگا دیا مدینے سے نکال دیا ان میں ایک مروان بھی تھے اب جب مروان کی باری آئی تو مروان نے کہا کہ امام زین العابدین سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ نکال رہے ہیں تو میری گھر والی اور میرا ساز و سامان یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ نے خیال رکھنا ہے اور گھر والی ان کی کون تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی محترمہ حضرت ام کلفوم کیا نام تھا سیدہ ام کلفوم رضی اللہ تعالیٰ کو مروان کے گھر والی ہیں ان کو امام زین العابدین کو امام زین العابدین ان کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر ان کو لے کر اور ان کے ساتھ ساز و سامان کو لے کر یمبو چلے گئے یمبو میں مولا علی کی جائیداد تھی جی مولا علی کی جائیداد تھی وہاں تشریف لے گئے کیوں امام زین العابدین کو کیوں نہ مارا گیا کیونکہ یزید نے مسلم بن رقبہ مری جو اس کی فوجی فوج کا امیر تھا اس کو کہہ کر بھیجا تھا کہ جو ہے نا زین العابدین وہ ان فسادیوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اس کے لفظ جس طرح ان فسادیوں کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوگا لہذا تم نے اس کے درپے نہیں ہونا اس کو امان میں رکھنا ہے تو امام زین العابدین شریک نہ ہوئے اگر شریک ہوتے ان کو بھی مار دیتا جب سات سو بندہ انہوں نے قتل کیا یہ جو کہتے ہیں نا ہزاروں غلط ہے بکواس کرتے ہیں جنگ ہرا میں سات سو بند اور جو کہتے ہیں سینکڑوں صحابہ وہ جاہل کل صحابہ کرام وہاں پر اسی کے قریب ہے دنیا میں دنیا میں اسی کے قریب صحابہ تھے تو سینکڑوں صحابہ کیسے جی لوگ ہے پتہ نہیں کیا کہ یہ دور میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہیں ایسے اب سمجھ آ گئی اسی کے قریب صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے بس باقی سب چل بسے تھے تو اس نے اب امام زین العابدین سرکار نے کیونکہ یزید کے کہنے پر ان کو محفوظ رکھا گیا تو مروان کے سامان کی حفاظت کی ان کے اب ایمان سے بتانا یہ حمایت نہیں ہے بولو مروان جو ہے وہ جزید کا بندہ ہے خاص اور امام زین العابدین دوستی کر رہے ہیں اور پھر ان کے سامان کی حفاظت کر رہے ہیں اگر یہ جہاد ہوتا تو امام زین العابدین کا حق بنتا تھا وہ سب کو مار دیتے مروان کو مار دیتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں جاہل لوگ بہت بڑا جہاد تھا بہت بڑا فرض تھا کہاں فرض تھا فرض ہوتا تو یہ قتل نہ کر دیتے ہم سمجھتے ہیں وہ دشمن اسلام تھے دشمن اسلام تھے تو دشمن اسلام کی حفاظت کیوں کی اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اور مجھے کسی نے دعوت دی مجھے کسی نے دعوت دی اس کو بھی ذرا شوق چڑھا ہوا ہے ہمارے مقابلے میں آنے کا تو اس نے کہا کلپ بنا کر امام زین العابدین کی بیعت بیعت کا کا کرنے کچھ صحیح کے ساتھ حوالہ پیش کریں <laughs> میں نے کہا میری کتاب میں سارا کچھ ہے تاریخ کے حوالے سے میں سارا بتا چکا ہوں اس نے سمجھا یہ خالی شیوں کا حوالہ تھا شیوں کا حوالہ تو میں شیوں پر الزام کے لیے دیتا ہوں تو اپنے ثبوت کے لیے دھونا دیتا ہوں ہمارے پاس تو اہل سنت کے حوالے بہت ہیں تو بھائی میں اہل سنت کے حوالے سے ثابت کر چکا ہوں اس پر اتفاق ہے تاریخ کا یعنی شیعوں شیعہ اور سنی سب تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام زین العابدین اور اہل بیت نبوت جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے تو کیا ان کو اب کیا کہنا چاہیے یزیدی نکلے نہیں عجیب بات ہے بات نہیں سمجھے تو کیا کہنا چاہیے یزیدی کہنا چاہیے اہل بیت کو اب اور یہ وہی سوال ہے کہ جو میں نے شیوں کی کتابوں کے حوالے سے لکھ کر بھیجا تھا شیوں کے پاس مہینہ گھومتا رہا جب آپ سے حاجد آ گئے آخر خاموش ہو گئے اور کیا مت تک میرا چیلنج ہے وہ سوال گھوم رہا ہے نیٹ پہ اگر کسی مائی کے لال کو ضرورت ہے اس کا جواب دے دو اب میرے بھائی اگلی بات اور جن کو یزیدی کہنے کی یہ لوگ جرت کر سکتے ہیں میں ان کا نام بتا دیتا ہوں امام ابو دمشقی کون امام بخاری کے ساتھی ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے ساتھی ہیں ابو حاتم راضی کے ساتھی ہیں ابن ابی حاتم کے شیخ ہیں و تعدیل والوں کے طبقات انہوں نے بھی لکھی ہیں انہوں نے یزید کو تابعین کے طبقہ اولیا میں شامل کیا اعلی طبقہ تابعین کا امام ابو زراعت دمشقی نے تو پکے باللہ من ذالک آج کے جاہلوں کے فتوے کے مطابق لانتی بن گئے اور یزیدی بن گئے حوالہ تاریخ دمشق وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور امام ہے امام ابن سمع ابو القاسم محمود بن ابراہیم دمشقی ان کی کتاب الطبقات ہے بہت کے طبقات بیان کیے انہوں نے اب یہ کون ہے امام الحافظ المتقن یہ سیجر و علام امام زاہبی کے حوالے سے لکھا ہے الامام امام الحافظ المتقن مولف و کتاب طبقات حدثان ابو حاتم ابو ذرا دمشقی ابو ذرا دمشقی وغیرہ ابو حاتم ان سے روایت کرنے والے ہیں انہوں نے تابعین کے طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ان کا یزید کا ذکر کیا اب بتائے کیا کہیں گے یزیدی ہے لانتے ہیں نوز باللہ کچھ سوچنا چاہیے اس کے بعد امام احمد بن حنبل کیا میں نے امام احمد بن حنبل کے یزید کے حوالے سے بہت بات کی اس کے اندر اپنی کتاب میں امام احمد بن حنبل اور خصوصاً ان کے مذہب کے جو ہے وہ ان کے مذہب کے راوی ان کے مذہب کے حافظ محافظ امام ابو بکر خلال جن کی کتاب سننا ہے اس کے اندر یہ میں نے اس مجموعے اپنے مجموعے میں اپنے مجموعے میں کتاب و سننا کے جو ہے نا وہ عکس پیش کیے ہیں کتاب و سننا کے عکس میں نے پیش کیے ہیں یہ یہ کتاب السنہ ابو بکر خلال ٹھیک ہے ان کی وفات ہے تین سو گیارہ میں امام احمد بن حنبل سے یزید کے متعلق اس کتاب میں دو روایتیں ہیں اور دونوں صحیح سندوں کے ساتھ ایک یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا یزید کے متعلق آپ نے فرمایا یار یہ وہی ہے جس نے جو اس نے کیا ہے تمہیں پتا ہے انہوں نے کہا کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا اس نے اب پوچھا حضور اس سے روایت لینی چاہیے یزید سے روایت لینی چاہیے فرما والا کرامت ہے اس میں کوئی عزت والی بات نہیں ہے حدیث چاہیے امام احمد فرما اس کے بعد دوسری روایت ہے سال تو ابا عبداللہ میں نے امام احمد سے پوچھا جو شخص کہے لان اللہ یزید یزید ابن معاویہ معاویہ بن پر اللہ لانت کرے آپ نے فرما لا تکلم فی آدھا اس میں بات مت کر مت بول ایسے تو بات اکول آپ کیا کہتے ہیں میں نے یاد آپ کیا کہتے ہیں فعین اللہ تکلم بحراج اللہ عباس صبح جو اس مسئلے میں بول رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آنا آنا عناصہ قولک میں آپ کی بات مانوں گا تو امام نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن کا قتل ہی مومن کی لانت اس کے قتل کی طرح ہے یعنی مومن کو لانت کرنا اس کو قتل کرنا برابر ہے تو پھر فرمایا پھر فرمایا خیر القرون کرنی ثم کرنی سمین بہترین زمانہ میرا ہے پھر ساتھ والوں کا وقت سارا یزید فیہم ہم یزید الصابین کے اندر داخل ہو چکا ہے پھر فرمایا ملان تو سبب تو فجا حضور نے فرمایا اللہ جس پر میں لانت کروں جس پر میں سب و شتم کروں اے اللہ اس پر رحمت بنا دینا حضور نے دعا فرمائی تو فارل امسا کا حب ہے فرمایا اس کے اس, اس کے اوپر لانت بھیجنے سے میں چپ ہی بہتر سمجھتا ہوں تو امام احمد بن حنبل کیا کیا فرما رہے ہیں اس کے متعلق جو صحیح صنعت ثابت ہے بتائیں تو امام احمد کو کیا کہنا چاہیے آج کے فتوے کے مطابق یزیدی اور پھر آگے جو الفاظ یہ بولتے ہیں وہ بھی سب چلیں گے پھر کیوں یزید کی حمایت کر رہے ہیں وہ کچھ ہم شرم کرو جاہل کٹے ملا کچھ شرم کرو رافضیت تمہارے اوپر اتنا غلبہ کر چکی ہے اب میرے بھائی امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ اور اس یہاں پر یہ بھی تنبیہ کرتا ہے چلو امام احمد کی طرف جو منصوب ہے کہ وہ یزید کو کافر کہتے ہیں اور لانت کے جواز کے قائل ہیں یہ غلط ہے کوئی روایت نہیں ہے ایسی امام احمد بن حمبل سے ثابت کوئی بھائی کلال دنیا سے ایسی روایت نہیں ثابت کر سکتا اور رد عال المتاثب العنیز میں پوری وضاحت تو میں نے اپنی کتاب میں کی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کرتا ہوں عال المتاثب العنیز میں یہ روایت صنعت کے ساتھ موجود ہے اس روایت کے اندر دو جاب مجہول راوی ہیں دو مجہول راوی ہیں اسی وجہ سے اس روایت کو سب سے پہلے لینے والے قاضی ابو جالا ہیں انہوں نے روایت کیا انہی کی سند ہے سند ہی انہی کی ہے اور وہ خود مشکوک گزر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ اس کو مشکوک کر کے گزر رہے ہیں فرماتے ہیں انصاحت اگر صحیح ہو جائے یہ روایت اس کو کس نے نقل کیا الاداب الشرعیہ میں ابن مفل رضی اللہ تعالیٰ حمبلی نے ان کے ان کی کتاب المحتمد القبیر سے نقل کیا المحتمد صغیر جو ہے وہ آج چھپی ہوئی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے جو معتمد القبیر تھی اس کے اندر موجود ہے تو میرے بھائی اس کو وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ثابت جو نہیں ہے اس کو لے کر تو امام کی طرف کفر منسوخ کر دیا اور یہ ثابت ہے جو جو کہہ رہے کبھی تابعین میں داخل کر رہی ہے کبھی لان سے روک رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے تو اس کو کسی نے لیا ہی نہیں یہ غلط ہے یہ غلطی ہوگی ان سے جنہوں نے ایسا کیا ہے امام محمد بن امبل کی طرف تکفیر جدید کو منسوب کیا انہوں نے صحیح نہیں کیا اب ان کے بعد میرے بھائی بات کو سمجھنا امام حافظ قوام السنہ کون اسبہانی یہ جن کی حدیث کی تین جلدوں میں کتاب ہے ات ترغیب بترغیب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تین جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے یہ غوث پاک کے ہم زمان ہیں غوث پاک کے زمانے کے ہیں محدث ابن عساکر کے زمانے کے ہیں خود محدث کبیر ہیں مسند ہیں انہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے الحجہ اللہ تارک المحجہ ہاں یعنی اہل سنت کے راستے کو چھوڑنے والے شخص کے خلاف دلائل یہ اس کا مطلب ہے تو یہ حضرات یہ صاحب امام جو ہیں یہ امام کبیر جو ہیں محدث اگر یہ یزیدی بنتے ہیں تو دیکھ لو پھر یہ تین جلدوں کتاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اللہ تارک المحجہ جو ہے اس سے امام جلال الدین سیوتی اور ہمارے اما اکرام عبارتیں کوئی عبارتیں نقل کرتے چلے گئے ہاں جی امام جلال الدین سیوتی نے جو منطق کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ ساری بھری ہوئی انہیں کی کتاب سے ہے یا رمول الکلام یا لوہجا دو کے حوالے دیتے ہیں زیادہ تو کیا کہیں گے اب یہ جو ہے نا میں نے اکثر ان کا بھی لیا ہوا ہے اور اس مجموعے کے اندر جمع کیا ہے یہ ہے الحجہ فی بیان المحجہ یا اللہ تارک المحجہ و شرح عقیدہ اہل سنت دیکھا سنت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اتنا موٹی کتاب ہے اس کی دوسری جو اس کے اندر آپ نے فی ذکر فصل باندھی ہے فی ذکر یزید و حال ہی یزید کے حال کے متعلق پورا فصل ہے ارحجا کے اندر غوث پاک کے زمانے کے بندے اس میں ایک تو لان یزید سے سختی سے منع فرمایا خلاصہ نکال رہا ہوں دوسرا امام حسین کے قتل کا ذمہ دار ابن زیاد کو ٹھہرایا اور آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وہ محدث سے ابن صلاح کی طرح کہ یہ محدث سے ابن صلاح سے پہلے ہیں مسرد ہیں تاریخ حدیث کی اسناد پر پورا علم رکھنے والے ہیں حافظ حدیث ہے نا تو آپ فرما رہے ہیں یزید کا قتل کا حکم کرنا وغیرہ اور راضی ہونا یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے یہ لکھ رہے ہیں ولاکن ابن زیاد فقات فقاتلہ الح اللہ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک امام کا حوالہ دیا ہوا ہے ابو علی بن شاہان کون یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں بغداد کے ہاں جی مسلم محدث ہیں فقا امام عجیب بات یہ ہے کہ لم عقف لہو اللہ ترجمہ جو جس نے اس کتاب کی تحقیق کیا اس نے لکھا کہ مجھے ان کے حالات نہیں مل سکے معلوم نہیں ہو سکا یہ کون ہے حالانکہ ان کا ذکر و عالامی نوبلا اور عام کتابوں کے اندر ہے ہاں جی وہ جناب ڈاکٹر یہ تو امام زین العابدین کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ابو علی بن شاہزان جیسے محدث فرما رہے ہیں اما روایت آن علی بن حسین ہم دمشق میں گئے کوفے سے لوگ یزید کے دروازے پہ جمع تھے ہم داخل کیے گئے وہ تخت پہ بیٹھا تھا اہل شام اہل عراق اعجاز کے لوگ بیٹھے تھے میں اپنے اہل بیت کے آگے تھا میں نے سلام کہا اس نے کہا تم میں سے علی بن حسین کون ہے زین العابدین میں نے کہا میں اس نے کہا قریب ہو جا یزید نے کہا قریب ہو جا فدنوت قریب ہوا پھر فدنوت کو حتیٰ سوار صدری علا فراشی جیسے ایسے اڑ کر بندہ بیٹھے ہوئے کے سامنے ایسے اڑتا ہے نا تو میرا سینہ اس کے فراش کے برابر ہو گیا پھر کہا ما لو انا ابا کا وسل تو راہ محد تم حق ہے ولا کے نا ابن اگر تیرا باپ میرے سامنے ہوتا میں اس کے ساتھ سلا رحمی کرتا اور جو ان کا حق میرے اوپر بنتا ہے وہ میں پورا کرتا لیکن ابن زیاد نے جلد بازی کی اور قتل کر دیا ہے یزید نے کہا قاتلہ اللہ ابن زیاد کو اللہ قتل کرے یا کل تو یا امیر المومن صاحب جذبہ پھر آگے روایت لمبی ہے یہاں یہ بتاتا چلوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے قتل نہیں کروایا ابن زیاد وغیرہ کو میں کہوں گا یہ بتاؤ حضرت معاویہ کے حضرت عثمان کے قاتل مولا علی کے ساتھ تھے ان کو علم بھی تھا انہوں نے قتل کیوں نہیں کیے یہی کہہ کر کہ طاقتور طبقہ ہے کہیں اٹھ کر ہمارے یہ نیا فطرانہ کھڑا ہو جائے تو کیا آپ ادھر نہیں سمجھتے کہ والی عراق تھا نہیں گھبراتا تھا کہ اگر میں اس کو مارتا ہوں لڑائی کرتا ہوں تو یہ خود ایک نیا نیا فتنہ کھڑا ہو کر نئی جنگ شروع ہو جائے گی اس وقت جنگ کرنا آسان تھا کیوں آج کل تو بندے ڈرتے ہیں ایٹم بم سے تو اٹھتا ہی نہیں ہے لڑنے کی سوچتا نہیں اس وقت تو ہزار بندہ جس کا ہو جاتا تھا پانچ سو بندہ تلوار لے کر وہ بھی اگر ان کو پتا ہوتا تو اگلے بھی تلوار والے ہیں اور کر لڑ جاتے تھے تو بتاؤ جب امام امیر المومنی امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اب ان کے سامنے ایسی پریشان کن باتیں ہیں اور وہ مجبور ہو کر قتل نہیں کر رہے اور بلکہ صحیح روایتوں میں آیا کہ اتنا تو تسلط تھا ان لوگوں کا کاتل عثمان غنی کا مصنف ابن ابھی شہبہ میں صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے ہاں جی کہ حضرت امام علی آپ بسرے میں آپ نے ذکر کیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قتل عثمان غنی میں راضی تھے اور میں راضی تھا نا میں نے امداد کی یہ بات کہی تو ساتھ میں کو بیٹھا ہوا تو اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا یہ تو سارے بھاگ جائیں گے آپ سے آپ نے فوراً ممبر پر چڑھ کر فرمایا اللہ نے اس کو قتل کیا عثمان غنی کو اللہ نے قتل کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں امام شابی ہیں غالباً یا پتنی امام زہری ہیں وہ فرماتے ہیں کالے متن قرشی یہ ایک قرشی بات ہے بڑی حکمت کی جو انہوں نے کی ہے تو وہ کیا ہے اس میں کیا بات رکھی آپ نے آپ نے زو زو جین کلام کیا جس کو اور ایہام کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کلام فرمایا کہ جو بیٹھے ہیں قاتلین عثمان وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے ساتھ قتل کرنے میں میں ہوں اور جو اہل حق ہیں اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اور میری مراد بھی یہی ہے کیا کہ وہ قتل ہوئے میں ان کے ساتھ ہوں قتل ہونے میں جس طرح تم نے ان کے ساتھ کیا میرے ساتھ بھی اسی طرح کرو گے یعنی آپ اندازہ لگائیں حالات کی نزاکت اور اس وقت کے حالات کی مجبوری کا اس وجہ سے ایسے مسائل میں جلد بازی کر کے ہے یہ ٹرٹر ٹرٹر کا مقام نہیں ہے یہاں پر ٹرٹر کا مقام نہیں ہے جی یہ ٹرٹر کا مقام نہیں ہے یہ بڑے انتہائی تحمل تصبت ہاں جی اور جو ہے وہ دانش مندی کا تقاضا کرتا ہے اس کو حوصلے سے تحقیق سے غور سے سمجھنا چاہیے اس مقام سے گزرنا چاہیے اب میرے بھائیو اس کے بعد آپ کی عبارت پڑھتا ہوں امام قوام السنہ کی قوام السنہ کا معنی ہی یہ ہے کہ سنت کو قائم کرنے والا ہے وہ یہ اماموں نے اس وقت لقب دیا ان کو جی یعنی اہل سنت کے مذہب اور سنت جماعت جو ہے اس کو وہ قائم کرنے والے ہیں قوام السنہ ہے تو وہ فرماتے ہیں فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں دخل نہ اعلیٰ نسائی یزید کی عورتوں کے پاس ہم گئیں تو ماں میں آل معاویہ اللہ تلقتنا کہ آل معاویہ سے کوئی بی بی ایسی نہیں تھی کہ جو ہمیں مل کر روئی نہ ہو حسین پاک کے لیے ہاضا آگے فرماتے ہیں ہاں کالا حس کے کاتوں میں نہ باتیں ہیں کہ جو محدثین کے فقات لوگ نقل کر رہے ہیں فاما ماں روا ہو ابو مکھنف وغیرہ ہوں اور جو ابو مکھنف وغیرہ رافضی لوگ جھوٹے راوی کذاب لوگ روایتیں کرتے ہیں من رواف فلاح اعتماد اب روایتیں ہیں ان کی روایت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور الحمدللہ للہ نے بھی ایسے ہی تحقیق اور عرق اس کو کشید کر کے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے ایسی جھوٹی روایتوں کو ہم نے پیچھے پھینک دیا ہے جس کو جن روایت کو ہمارے اماموں نے جو ہے وہ بے اعتماد قرار دیا ہے اور پھر انہی اماموں نے لکھا ہے یہ میں نے ان کے پاس پڑھا ہے یا ایک اور بزرگ بابا ہیں پشاور کے دربار ہے ان کا درویزہ بابا درویزہ بابا کا دربار ہے رحمان بابا کے ساتھ ان کی زندہ کرامت ہے کہ ان کے دربار شریف کے خجرے میں کوئی عورت داخل نہیں ہو سکتی اگر ہو تو اس کا جو اظہار بند ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نالا ٹوٹ جاتا ہے کوئی عورت نہیں ادھر جا سکتی اتنے بابا جی غیرت مند ہیں ہاں جی میں نے ان کے دربار شریف کی زیارت کی ہے چار سو سال پرانے ہوئے ہیں چار سو سال پرانے تقریباً جی درویزہ بابا ان کی کتابیں بھی تصوف پہ پشاور اور کوئٹہ وغیرہ ان علاقوں میں ملتی ہیں تو درویزہ بابا جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے قصیدہ بدول مالی پر شرح لکھی ہے قصیدہ مالی جو ہمارے انفیوں کا ہے امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جی سراجی والے مصنف جو ہیں جی تو ان کے سراجی والے مصنف جو ہیں ان کی کتاب پر شرح لکھنے والے کون ہیں بہت سی شروعات ہیں ان میں سے ایک شرح ہے امام صوفی بزرگ درویزہ بابا کن کی درویزہ بابا تو درویزہ بابا جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور یہ ایک ان سے پہلے یہ امام قوام السنہ نے لکھا ہے کہ یزید نے قاتل امام کو سولی پر لٹکایا درویزہ بابا کی بات جو ہے وہ یعنی صوفی بزرگ ہونے کے لحاظ سے تو بہت اعلیٰ ہے لیکن تاریخ اور علم حدیث کے اعتبار سے قوام السنہ کی بات بہت اونچی ہے کیونکہ یہ محدث ہیں مسند ہیں ہاں۔ ان کا یہ فرمانا اب یہ جھوٹے جھوٹے ہونا ان کا ممکن ہی نہیں ہے اور پھر اتنا بڑی بات جو وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی بات پہنچی ہوگی ولہ عالم بھی سواب لیکن اب ایمان سے بتانا جو اتنی باتیں کر رہے ہیں آج کے ملا کے فتوے کے مطابق تو یزیدی ہو گئے کہ نہیں اور پھر جو آگے بکواسات چلتی ہیں لانسی وغیرہ سب کہہ کہہ ڈالیں گے سمجھ نہیں آ رہی اب ان کے بعد امام ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال قرطبی جن کی وفات ہے چار سو انچاس چار سو انچاس یعنی قوام السنہ اور غوث پاک سے بھی پہلے گئے توجہ ذرا ان کی کتاب ابن بطال شرح ابن بطال بخاری پر موجود ہے دنیا میں چل رہی ہے انہوں نے ان سے پہلے مالکی مذہب کے بہت بڑے ان سے بھی جو پہلے ہوئے ہیں محلب بن ابی سفرا محلب ہاں موٹی کے ساتھ بن ابی سفرا سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالی مال کی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں بخاری کا اختصار کیا اس پر مختصر شرح لکھی وہ پھر ان سے ابن بطفال پھر ان سے پھر ان سے امام ابن غازی مال کی کون کی امام ابن غازی مالکی کی ہے ارشاد ال ارشاد البیب الا مقاصد حدیث الحبیب بخاری شریف کے مقاصد پر انہوں نے کام کیا ہے پر بلکہ تمام ابو آپ پر ابن غازی وہ بھی ہیں ان کو بھی تین سو سال سے اوپر ہی ہو گئے ہیں یہ حضرات سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور یزید دونوں وہ جو حدیث ہے قسطنطنیہ اس کے اندر داخل ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے تو کیا کہیں گے محلہ بن ابھی سفرا یزیدی ہو گئے کیونکہ وہ اس کی اس کی بخشش کا قول کر رہے ہیں اور حدیث میں شامل کر رہے ہیں ابن بطال بھی یزیدی پلیت ہو گئے ابن غازی بھی ہو گئے اسی وجہ سے کہتے ہیں جو جاہل بندہ ہوتا ہے اس کی اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے ہاں جی یعنی اگر اس کی اصلاح ہو بھی صحیح نا یعنی اگر وہ اصلاح کچھ کر بھی لے تو سمجھنا اس کی اصلاح سے اس کا فساد جو ہے وہ ہمیشہ نقصان زیادہ دے گا اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کے بعد اب بہت بڑے امام کا ذکر کر رہا ہوں غوث پاک کے میرا کے شاگرد غوث پاک میرا کے شاگرد خلیفہ فیض یافتہ کئی سال غوث پاک سے پڑھتے رہے اور دنیا کائنات اسماء رجال میں امام آئے امام عبد الغنی مقدسی رضی اللہ جن کی کتاب ہے مشہور الکمال فی اسماء رجال پھر اس کی تلخیص اس کی تہذیب تلخیص کی اس کے اندر اضافے کیے امام یوسف مرزی نے تہذیب الکمال پھر اس کی چھان بین کر کے اختصار کر کے تہذیب التہذیب حافظ ابن اسقلانی کی وغیرہ وغیرہ کتنے بڑے امام ان کا فتوا فتوا ہے یزید کے متعلق جو طبقات الحنابلہ کے اندر محفوظ ہے اور ناشید نے اس میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے طبقات الحنابلہ کے اندر ان سے پوچھا گیا جدید کے متعلق آپ نے فرمایا خلافت ہو اس کی خلافت صحیح ہے صحیح کا مطلب ہے عمارت نافذ ہے اس کی یہ نہ سمجھنا کہ خلیفہ نہیں بن سکا خلافت اس کی صحیح ہے فرمایا پھر آگے فرمایا لوگ مختلف ہیں فرمایا ہاں فرمایا بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ساٹھ ساٹھ کرام نے اس کی بات کی انہوں نے ساٹھ کا کہا ہم نے پچہتر ذکر کیے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا یزید کے متعلق پھر وہ فرماتے ہیں ہم نہ ہم فرمایا اس سے محبت نہیں کرتے اس کو گالیاں بھی نہیں دیتے کیا کہا گالیاں بھی نہیں دیتے اور گالیاں نکالنے سے روکتے ہیں کیونکہ حضرت معاویہ کی طرف پہنچ جاتی ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یزید کو گالیاں نکالنے سے فرمایا روکتے ہیں کیونکہ گالیاں وہ حضرت معاویہ کی طرف تجاوز کر جاتی ہیں تو فرمایا اس تحفظ کی وجہ سے ہم گالیاں نکالنے سے منع کرتے ہیں وہ یہ غوث پاک شرم نہیں آتی گیارہویں تلنے والے گھی کھیر کھانے والی ڈیڈل قوم یہ غوث پاک کے شاگرد بول رہے ہیں اور دنیا کے امام بول رہے ہیں پاک سے انہوں نے گمراہی خریدی تھی ہاں؟ شرم آنی چاہیے تو بنا دو بنا دو یہ کھانے والی کہہ دے گا یہ سارے جزیدی ہیں مجھے جو کہہ رہا ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ امام حسین نے نماز پڑھی ہے یزید کے پیچھے تو یزیدی ہو گیا طوفان کھڑا کر دیا اب اس کا ناک میں دم کر رہا ہوں اب فتوے لگا تمہیں میں دیکھوں تو کیا کرتا ہے اب اور نام سنیے گا ان کے بعد امام غزالی حجت الاسلام ان کے دو دو کلام میں نے اپنے اس میں رسالے کتاب میں پیش کیے ہیں ایک احیاء علوم شریف سے دوسرا ان کا مستقل فتویٰ وافا یاد العیان قاضی ابن خلکان سے اس کے اندر انہوں نے فرمایا یزید پر لانت بھی جائز نہیں اور یزید کی طرف قتل حسین کی نسبت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وسوخ کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اس سرے سے نسبت کرنے جائز نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ ہم جب دوسرے گناگاروں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ بھی شامل ہوتا ہے اور باقی آگے میں تبصرہ کروں گا اس پر آگے پھر تبصرہ کروں گا امام غزالی کے بعد امام متولی شافعی ان کا نام مشہور نہیں ہے لیکن شافی فقہا کے پاس ان کا نام بہت عظیم ہے امام متولی شاہ سے ان کے بعد شاہد الانوار الانوار امام یوسف اردبیلی کی جی تین جلدوں میں دنیا میں چل رہی ہے ہمارے پاس پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے بھی وہی امام غزالی کا موقف اختیار فرمایا ان کے بعد امام ابن حجر مکی شافعی سوائق محرقہ کے اندر اور محدث ابن صلاح ان کا سب پہلے سنا چکا ہوں حافظ ابن حجر اسکلانی اللہ اکبر و کبیرہ یہ و تہذیب ہے ان کی اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جو حسن سندوں کے ساتھ کس ہے یزید اور امام عالی مقام ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے تین شکوں تین صورتوں والا کہ امام نے فرمایا مجھے یا تو یزید سرحد کی طرف جانے دو یا واپس جانے دو یا یزید کی طرف لے چلو میں بیت کرتا ہوں آد آجدی اللہ اندر پھر انہی سے برہان بکائی نے شرح قائد کے حاشے میں یہ ساری کلام اپنے اس شیخ اور استاد کی نقل فرمائی قرآن بکائی نے یہ سارے جدیدی ہوتے چلے گئے کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جدید کی بحث کا اقرار کر لیا امام نے او ہو ہو ہو اعتراف کر لیا او ہو ہو یہ سارے جدید ہو گئے مالکیوں میں سے اور امام علیش فتح علیش پڑا ان کا فتاوا علیش یہ متاثرین میں مالکیوں کے انہوں نے وہی ابن الصلاح حافظ ابن حجر حضر ہے تمہیں وغیرہ سب کی وہ روایتیں نقل کر دی وہ کلام نقل کر دیا وہ باتیں نقل کر دی شیخ درویزہ بابا ان کا کلام سنا تھا انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے بالکل واضح کر دیا مسئلہ توجہ ہے یہ ہے یہ ان کی شرح کسید باد امالی کی عکس ہے فوٹو ہے آپ فرماتے ہیں سفر نمبر تیئیس پہ ولم یل یزید اغرا غالی یزید کو وفات کے بعد لانت کرنے والا غالی اور حد سے تجاوز کرنے والا بندہ ہوگا یہ ہمارے سراج الدین اوشی اللہ وہ بھی ہو گئے کیونکہ لان یزید سے روک رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم بندہ اس پر لانت کرے گا تو امام سراج الدین اوشی کا قصیدہ بد المالی اور اس کے جتنے شارحین ہو گئے معیدین وہ سارے کے سارے جدیدی پلیت بن گئے لگام صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ایمان سے بتانا لگام صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا بے لگاموں کے منہ میں آپ کیا فرماتے ہیں سنو یعنی لانت نہ گفت یزید را بعد از مردن مردن او یکی از اصحاب رسول و علیہ السلام و نا امامان دیگر مگر آہا گو بودن و درمیان یک دیگر میں نیدن کہ یزید را لانت گوین اما مذہب سنت و جماعت است کہ لانت لانت بغیر از کافر مسلمان را نیام داست پس یزید کافر نہ بود بلکہ مسلمان سنی بود اللہ اکبر یہ لکھا ہو مسلمان سنی بود یہ دروازہ بابا ہیں ان کے دربار پہ ادھر سارے سنی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کسے بگڑاہ کردن کافر نمی شواد گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا وہ در تمہید آورداس تمہید ابو شکور سالمی اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قاتل حسین نیز کافر نہ باجد گفت قاتل حسین کو کافر نہیں کہنا چاہیے زیرا کے بگنا کردر کسے کافر نہ مشوار مگر آ کے گناہ را حلال دانت مگر جب کے گناہ کو حلال سمجھے وہاں سے باز روافظ باز روافظ جو بعض رافضیوں نے لکھا ہے کہ یزید خیل خانہ رسول علیہ السلام لا بند کر سر برانا و پا برانا رواں کردہ و سر حسین را رضی اللہ در چوگان در آوردہ وغیرہ شرم نہیں آتی یعنی۔ میرا سی تٹمو کی جو ممبر پر بیٹھ کر رہتے دور میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یزید خیل خان ہے رسول حضور کے خاندان آل رسول کو یزید نے قید کر کے ننگے سر ننگے پاؤں روانہ کیا سر حسین کو اوپر اٹھایا یہ سب فرمایا رافضیوں کا دروغ محضست جھوٹ ہے خالص جھوٹ ہے کوئی چیز نہیں ہے اور اگر اسی ضمن میں بیان کرتا چلوں تو اچھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عرب بالوں میں ڈرامہ بنایا ہے امام حسین کے قافلے کا اور اور ڈرامہ بنایا ہے اس کے اندر اہل بیت جو ہیں وہ قید کرتے دکھاتے ہیں اور پھر وہ کوڑے مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ان کو گرا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے امام ایسے سر حرام زادوں نے حرام زادے کتوں نے امام حسین کا سر ایسے داڑھی لمکائی ہوئے بناوٹی بال اور بناوٹی سر بنا کر حسین کا سر ظاہر کیا ہوا ہے छा कन गुन देर Oh, ایمان سے بتائیں کتے کا یہودیوں سے میں پوچھتا ہوں یہودیوں بتاؤ تو صحیح یہ جو خاکے بناتے ہیں ہالینڈ والے حضور کے وہ اسی طرح کے نہیں ہوتے تو اور کیا خاکے بنانے والے کافر وہ تو گستاخ رسول ہیں اور تم خاکے اہل بیت کی عزت کے بنا رہے ہو تم کمینے کیوں گستاخ اہل بیت نہیں ہوئے میں پوچھتا ہوں کمینے بتا کہ اگر کسی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا اس کی جگہ جگہ جو ہے ایسی فلم بنانا ڈراما بنانا اس کو بیان کرنا وہ پسند کرتا ہے کیا یہ اس کی بے عزتی کی تجدید نہیں شمار ہوگی کتے تم اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اہل بیت کو بے عزت کرتے ہو اگر بال فرد انہوں نے کیا ہے پھر بھی تم پر حرام ہے اس کو ایسا کرنا یہ اہل بیت کی توہین ہے تم دشمن ہو اس وجہ سے اچھالتے ہو ان کی بے عزتی کو ورنہ جو دوست ہوتا ہے وہ بے عزتی کو چھپاتا ہے اس پر مٹی ڈالتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے وہ اچھالتا ہے ہمیشہ ایسے ایمان سے دشمن دوست چھپاتا ہے ہمیشہ دوست مٹی ڈالتا ہے کسی کے کسی کی بےزتی ہو تو اگلا بیان کرنا گوارا نہیں کرتا یہ کرتا ہے تو کرنے لگے تو کہتے ہیں یار چھوڑ یار تو کی لینا دے چھپائی یہ ایسے کمی نے امام حسین کا کتے تمہیں شرم نہیں آتا یہ حسین کا سارے بناوٹی جو منا رکھا ہے کتے شرم نہیں آتی تمہیں تم گسناخ اہل بیت ہو لیکن کیا کریں افسوس کہ شریعت اسلام نہیں ہے تمہیں چھٹی ہے کفر کا نظام ہے یہودیوں کا نظام ہے وہ جان بوجھ کر اہل بیت اور اہل رسول آل رسول اور رسول اکرم امبیا علیہ السلام کی بے عزتی چاہتے ہیں کتے کے بچے اور بے عزتی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں وہ آرام زادے ہمیں قرآن بتا رہا ہے تم انہی کی اتباع کے اندر یہ ساری بدماشی کر رہے ہو ہے ہم ہم اگر کوئی بالفرض ایسی بات ہوتی بھی تو ہمارے ائمہ کرام اس کو بیان کرنا حرام سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نو اور ہمارے ائمہ کرام نے اعلیٰ حضرت تک نے فتوے نقل کیے ہیں کہ کس ہے کربلا کو بیان کرنا حرام ہے کیوں بیان کرنا حرام انہوں نے قرار دیا اور یہ کیسے ملا ہیں جو کس ہے کربلا پیش کر کے سرے لگا لگا کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں ان بھنڈوں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ امام تو یہ لکھ رہے ہیں سوائے کا اٹھاؤ امام متولی کا فتویٰ اٹھاؤ الانوار کا اٹھاؤ یہ سارے حضرات کیا لکھتے ہیں فتح بریلی فتح رضویہ کیا کہتا ہے اور امام غزالی نے وجہ بھی بیان فرمائی فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر بیان کریں گے تو صحابہ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی آل بیت کی بے عزتی ہوگی اور یہ گوارا نہیں نفرت تو خود بخود پیدا ہوگی جب کہیں گے کہ یار ایسے ایسے ہوتا رہا تو خیالات اٹھیں گے یار کسی نے امداد نہیں کی سارے ایسے تھے نا اور لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جواد نقوی نے صحیح کہا ہے جواد نقوی ان کا مستحد ہے اس نے صحیح کہا اس نے کہا یہ ہمارے جو حضرات تھے انہوں نے مارا امام حسین کو اور تیر گنتے رہے پیسہ لینے کے لیے جی اب ان لوگوں نے کیونکہ یہ ایسا ظلم کیا تو اس کو چھپانے کے لیے اب شور ڈال دیا اور کبھی اب عزت ایمان سے بتانا مجھے کوئی عقل مند اس کا جواب دے دے کہ کیا کسی کی کسی کی بےزتی کو اس طرح اچھالنا جائز ہے یا وہ صحیح سمجھتا ہے یا کوئی بندہ صحیح سمجھتا ہے سوائے دشمن کے شرم آنی چاہیے کاروبار بنا رکھا ہے حسین کو دکان بنا رکھا ہے اور ظالم حسین کو دکان بنانے والو تم اہل بیت کے دشمن ہو لانت ہے ایسی روزی پر جو اہل بیت کی بے عزتی کو ہر سال تازہ کر کے ملتی ہے لانت ہے ایسی روزی پر لانت ہے ایسی روزی پر یہ کوئی روزی نہیں ہے اس سے تو بندہ ایمان سے کہتا ہوں مزدوری کر لے اچھا ہے محنت کر لے اچھا ہے زیرا کے یزید قاتل حسین را بکشت بشت سے حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ حوالہ ہے جو پہلے دے چکے امام قبام سننا کے بعد دوسرا شخص جن کے پاس دوسرے بزرگ جن کے پاس میں نے یہ دیکھا ہے کہ قصاص میں قاتل حسین کو قتل کیا یزید نے یہ امام بزرگ صوفی عارف درویزہ بابا لکھ رہے ہیں ان کے بعد آ جاتے ہیں امام زاہبی توجہ بھائی امام سید العالم فرماتے ہیں لان حب ہو نصوب بہ جو میں نے عقیدہ پیش کیا فرمایا جدید محبت کرتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں اب جو یہ کہہ رہے ہیں تو آج کے ملاؤں جو ہلاؤں کی نگاہ میں وہ بھی جدیدی اور جو آگے فتوے چلتے ہیں وہ بھی سب چلیں گے پھر پھر صاحب نبراس آ جاتے ہیں علامہ عبد العزیز پر نے جدید سے منع فرما کر فرمایا یہ جدید سے دوستی کی نہیں ہے جدید سے دبلی نہ سمجھنا اس کو فرمایا قواعد شریعت کا لحاظ کرتے ہیں تو ظالمو ہم بھی قواعد شریعت کا لحاظ کرتے ہیں اب سمجھ آ گئی اب میرے بھائی یہ ائمہ کرام گنوا دیے جن پر حق بنتا ہے آج کے جو حالات کا کہ ان کو یزیدی کہیں اور اپنی زبان اور ایمان برباد کریں آخری نام رہ گیا امام شیخ مرتضا زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تاج العروس شرح قاموس لغت کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں احیاء علوم کی شرح میں امام تفتہ زانی نے جو فرس غضب میں کہہ دیا کہ یزید لانتی کافر ہے نہ ہم اس کے کفر میں شک کرتے ہیں نہ کنواں نہ اس کے مددگاروں پر بھی لانت اس پر بھی لانت فلان اس پر امام زبیدی حاشیہ چڑھاتے ہیں فرماتے ہیں یہ امام تفتہ زانی تفتا یفی بلاد العاجہ میں میں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے یہ آجمی علاقوں میں پروان ہیں علاقوں میں رہے ادھر کی باتیں افواہیں جھوٹی حکایات سنتے رہے تو ان کا غلبہ ہوا تو آپ نے غضب ناک ہو کر یہ کہہ دیا ورنہ یہ حقیقت نہیں ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اور میں نے اپنے رسالے میں لکھا اگر کسی مائی کے لال کے اندر کوئی طاقت ہے علم کی خصوصاً مقیم کینیڈا جو ہے پروفیسر بڑا بھڑکتا ہے اس بھڑکتے ہوئے کو میں کہتا ہوں تو ذرا جواب دے دے وہ تواتر کہہ رہے ہیں علامہ تفتانی تواتر کہہ رہے ہیں اور بتا کیا یہ تواتر ہے تواتر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کبھی متواترات کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا ہے کوئی مجھے مثال تو دکھا دے اور یہ ہمارے اتنا امہ کرام اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے ابھی سارے حوالے سنا چکا ہوں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے اتنے اتنے بڑے امام لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ یزید کو قتل یزید نے قتل کا حکم کیا ابھی سنا چکا ہوں سارے حوالے کے نہیں سنا چکا اتنے محدثین جو ہے وہ متواتر کا انکار کر رہے ہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے شرح عقائد ہے امام تفتہ زانی کی عقائد نصفیہ متن جو ہے وہ امام نصفی کا ہے تو وہ شرح قائد امام تفتہ دانی کو کہتا ہے امام ناصفی کی کتاب ہے شرح قائد اور یہ عبارت پر کہتا ہے امام ناصفی یہ کہتا ہے امام ناصفی ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ کہتا ہے امام ناصفی یہ کہتے ہیں امام ناصفی یہ کہتے ہیں وہ امام ناصفی نہیں ہے خدا را کچھ تو پڑھ لیا کر یہ امام تفتہ دانی کا کلام ہے امام ناصفی کا نہیں ہے اور اس کو بھی محققین نے رد کر دیا کہ یہاں تک کہہ دیا امام زبیدی رضی اللہ تعالیٰ کے کہ یہ آجمیت کا اثر ہے کہ آجمی واقعات سن سن کر متاثر ہوئے تھے تو کہہ دیا اب میں کہتا ہوں سنو کہ ان پر التباس ہو گیا شہرت اور تواتر کا یہ مسئلہ مشہور ہے اب مشہور اور بات ہوتی ہے متواتر اور بات ہے متواتر ہوتا تو اختلاف نہ ہو سکتا یہ مشہور ہے تو اختلاف ہوا ہے مشہور کو رد بھی کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارے شاخ شادی فرماتے ہیں کہ آسمان گھومتا ہے کریما میں فرماتے ہیں شہرت کی بنا پر کہہ دیا حالانکہ آسمان نہیں گھومتا یہ ہمارے عقیدے میں ہے تو بھائی مشہور باتوں کو لے کر اس کی طرح آگے چلا دینا یہ ہو جاتا ہے لیکن شہرت اور تباتر میں فرق سمجھنا چاہیے امام تفتہ زانی پر یہ مخفی رہا مشہور کو متواتر سمجھ بیٹھے اسی وجہ سے مرتضی زبید نے گرفت کی کیونکہ وہ محدث ہیں تفتہ دانی محدث نہیں ہے ذہن میں رکھنا تفتہ دانی معقولات کے اندر علوم ادبیہ کے اندر ان کا ایک مقام ہے لیکن علوم جو علم حدیث ہے اس کے اندر آپ کا اتنا مقام نہیں ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہاتھ رکھتے ہیں اس میں امام مرتضی زبیدی یہ محدث ہیں حافظ الحدیث ہیں لاکھوں حدیثوں کے یاد حافظ ہیں جی ان کی اگر کسی نے حدیث دانی دیکھنی ہو تو احجا علوم کی شرح کا مطالعہ کرے اتحاف سادہ کا اندازہ لگائیں امام زین عراقی جو ہیں حافظ زین عراقی جو ہیں جنہوں نے المغنی لکھی ہے المغنی عن حمل اسفار جو ہے تخریج ہے احادیث احیاء علوم دین کی احیاء علوم دین کی احادیث کی تخریج کی ہے حافظ زین عراقی نے جو حافظ ابن عجل اسقرانی کے شیخ ہیں انہوں نے انہوں نے جہاں کہا کہ یہ حدیث ہمیں نہیں ملی مرتدہ زبید نے فرمایا مجھے یہ فلاں جگہ مل گئی انہوں نے دو حوالے دیے انہوں نے چار کر دیے یعنی اتنا بڑا حدیث میں علم رکھنے والے فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی حکایات جو افواہ اڑی ہوئی تھی وہ پہنچی ان کو تو کیونکہ وہ محدث نہیں تھے امام تفتانی تو انہوں نے اس کو تواتر سمجھ کر کیا ہیں اب سمجھ آ گئی لہذا تفتانی کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے رحمہ اللہ تعالی اب ایک آخر میں ایک حوالہ رہ گیا اب ان کو یزیدی کہتے ہوئے چس آئے گی اور ہمیں سنتے ہوئے چس آئے گی وہ ہے غلام رسول سعیدی کا جو میں نے کہا کہ پچہتر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی تو مجھے یزیدی بنا دیا گیا غلام رسول شہیدی شرح مسلم تیسری جلد میں صاف کہہ رہا میں عبارت پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جمہور صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی اب جمہور تو وہ کہہ رہا ہے جمہور صحابہ وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس گنتی نہیں تھی ہم نے گنوا دیے پچہتر گنوا دیے یہ وہ لکھ رہا ہے میں آپ کو سناتا ہوں یہ کتاب الحج جو ہے نا اس کی شرح کرتے ہوئے لکھ رہا ہے یہ دیکھیے گا اللہ ادھر دیکھو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابن زبیر حضرت حسین بن علی رضی اللہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ نے جزید کی بحث کر لی تھی دو کو نکالا باقی صاحب نے بیعت کر لی اچھا اب میں نے کہا کہ یزید جی، میں نے جو کتاب لکھی ہے جس مسئلے پر کتاب لکھی ہے اور جس مسئلے کو بیان کرنا میرا اصلی مقصد تھا وہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں یزید پلید نہیں تھا یعنی یزید نے برائیاں نہیں کی تھی یزید کا فسق و فجور اس دور میں کوئی نہیں تھا یہ میں نے بیان کیا اس رسالے میں ثابت کیا غلام رسول سعیدی بیان ہی یہی لکھ رہا ہے یہ صفحہ نمبر چھ سو سات تیسری جلد یہ کہتا ہے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا اور گانا سننے میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہیں کہ وہ جدید کی بدعنوانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی ولی اس کو ولی آد مقرر کر دیتے اے جی، اس اللہ علامہ ابن خلدون کے حوالے سے لکھا ہے کیا کہ یزید کے اندر باپ کے دور میں جو عیب تھا وہ کیا تھا گانا سننے کا تھا اور گانا سننا صحابہ میں اختلافی ہے میں یہاں پر اس پر گرفت کرتا ہوں دو گرفتیں کروں گا اس کی شاخل الدیسی دیسی نکالنے کے لیے نکال دوں تھوڑی سی اس کو پہلے نمبر پر تمیز نہیں ہے اور اس کو نہیں جانتا کہ گانا اور سما میں کیا فرق ہے ایمان سے بتانا جب لفظ گانا آپ کے آپ نے سنا یہاں پر تو گانا سننے تو فوراً آپ کا سور جہاں کے گانے کی طرف دین گیا تھا کہ نہیں تو کون بد کہے گا کہ صحابہ میں یہ اختلافی ہے اور بدھو تمہیں تمیز نہیں ہے یہ صحابہ میں اختلافی نہیں اس کی حرمت قطعی ہے اسی وجہ سے اعلی حضرت امام اہل سنت نے شادی رسوم رسالے کے اندر فرمایا کہ یہ جو بھانڈ براسی لوگ کرتے ہیں جو اس کو جائز سمجھے حلال سمجھے کافر اسلام سے خارج ہے یہ جائز لوگ ہیں کیا کیا تمہیں تمیز نہیں ہے سب ترجمہ کرنے کی تو سما کا لفظ استعمال کر سما کا اختلاف اور ہے ان گانوں کا مسئلہ اور ہے اب سمجھ آ گئی کہ نہیں سما اختلافی ہے گانے کی حرمت میں اتفاق ہے اور اس کی حرمت کے کئی اسباب ہیں وہ کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ لیکن پھر بھی ہماری بات تو ثابت ہو گئی یہ کر رہا ہے اچھا ایک گرفت یہ کی کہ اس نے گانا ترجمہ غلط کیا اور گانے کو صحابہ میں اختلافی بتانا جہالت ہے جہالت ہے لانت ہے لانت ہے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ نوز باللہ کوئی صحابہ کرام سور جہاں کے گانے سنتے تھے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اہل زمانہ اور عرف کو نہیں پہچانتے اور حدیث کی خدمت اسلام کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اللہ یارف بھو جاہل یہ وہی جاہل ہے اگلی بات اس نے غلط مطلب لیا ہے اللہ میں ابن خلدون نے لکھا ہے تو اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا اور گانا سننے میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا بات کو سمجھنا ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا یزید کی برائیوں کا ایک بات کا علم ہوا کہ وہ یہ سنتا ہے سما کرتا ہے تو اس پر بھی انہوں نے منع فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ یزید کی برائیوں کا علم تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں بات کو سمجھنا اب ابن خلدون کے خلاف ناچیز نے یہ لکھا اور ثابت کیا رسالے میں کہ ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے حقیقت یہ نہیں ہے کہ تھا وہ برائیاں کرتا تھا لیکن حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا نہیں حقیقت یہ ہے وہ اس وقت کرتا ہی نہیں تھا کیوں کہ اگر اسی کو پھر ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی اور لکھا کہ اگر ہم کہتے ہیں جس طرح ابن خلدون کہتے ہیں ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ علم تھا علم نہیں ہو سکا علم نہیں ہو سکا حضرت معاویہ تو سوال اٹھتا ہے کہ جن حضرات نے بیعت سے انکار کیا تھا امام حسین اور باقی حضرات سلام اللہ علیہم تو ہم پوچھتے ہیں تمہارے بقول انہوں نے برائیوں کی وجہ سے انکار کیا تو بتاؤ ان حضرات نے حضرت معاویہ کو یزید کی برائیاں بتائی کیوں نہیں پھر تو الزام ان پر آتا ہے یہ بتا دیتے تو حضرت معاویہ نہ بناتے ان کو علم نہیں تھا تو ان کو تو پتا تھا یہ انہوں نے بتایا کیوں نہیں اور اگر انہوں نے بتایا اور حضرت معاویہ نے مانا نہیں تو پھر حضرت معاویہ پر الزام آئے گا کہ مانا کیوں نہیں دو بندے گواہی دے دیں اور وہ بھی ایسے پاک لوگ جو کروڑوں سے بھاری ہیں تو جب گواہی دے دے دو آدمی گواہی دیں تو حاکم پر فرد ہو جاتا ہے حد قائم کرنا فیصلہ کرنا ان کے مطابق ورنہ ظالم قرار پائے گا تو بتاؤ معلوم ہوا اصل بات وہی ہے جو ہم نے کی ہے یہ کوئی ادھر بہانہ نہیں ہے حضرت معاویہ کو بچانے کا نہ ہی بچایا جا سکتا ہے اس ادھر بہانے کے ساتھ اگر بچایا جا سکتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ جو ہم نے پیش کیا میری بات سمجھے سمجھے کہ نہیں میرے بھائی اب اللہ پھر یہ لکھ رہا ہے غلام رسول سعیدی اگلی بات لکھ رہا ہے یعنی میں نے غلام رسول سعیدی کا جو کلام ہے اس پر دو وجہ سے گرفت کی ایک تو مطلب اس کا غلط سمجھا ابن خلدون کا انہوں نے اور لکھا اس نے اور بیان کیا دوسرا اس نے ترجمے میں لفظ گانا استعمال کیا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی اس کے بعد یہ اسی صفحے پہ لکھ رہا ہے دیگر صحابہ اکرام جو حجاز میں تھے اور جو صحابہ شام اور عراق میں جدید کے پاس تھے اور ان کے تمام متبین صاحب اس بات پر متفق تھے کہ ہر چند کے جدید فاسق ہے لیکن اس سے جنگ کرنا جائز نہیں یہ لکھ رہا ہے کہ جتنے صحابہ بیعت کرنے والے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ جدید فاسق ہے لیکن اس سے جنگ کرنا جائز ہی نہیں جنگ کرنا جائز ہی نہیں جدید سے لڑنا جائز ہی نہیں جدید سے لڑنا جائز ہی نہیں اب یہ کہہ رہا ہے یہ فتح غلام رسول سے لکھ رہا ہے اپنا وہ منیب الرحمان جو ہے منیب الرحمان جو ہے اس نے یہ کہا ہے میں نے کانوں سے سنا ہے کہ میرا مسلک وہی ہے یزید کے متعلق جو علامہ غلام رسول شہیدی صاحب کا ہے وہ لکھ رہا ہے یزید جو ہے نا یزید کے ساتھ لڑنا صاحب نے جائز نہیں سمجھا جائز نہیں سمجھا گنا سمجھا آپ ایمان سے بتاؤ اگر کوئی ایسا اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے ایسا نظریہ رکھتا ہے تو آج کے ملا اس کو کیا کہیں گے یزیدی تو میرے بھائی یہ غلام رسول شہیدی بھی یزیدی بڑا ثابت ہو گیا بڑا جدیدی ثابت ہو گیا غلام رسول سعیدی کے حوالے کے بعد بعض دوستوں نے ساوی پگڑی والے سبز پگڑی والے لوگ جو ہیں ان کی کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حوالہ ناچیز کو بتایا تو ناچیز نے وہ کتاب پا کر اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے فیضان امیر معاویہ سب پگڑی والوں کی اس کا صفحہ نمبر دو سو اکیس ہے اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وارد ہونے والے لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کا نام وسوسہ دے کر ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں اب عجیب بات یہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سبز پگڑی والوں نے آگے اپنا حوالہ نہیں دیا اپنی بات نہیں کی بلکہ مولانا مفتی احمد یار گجراتی صاحب رحم اللہ اللہ ان کا حوالہ دیا ہوا ہے ان کی کتاب ہے امیر معاویہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی کتاب ہے امیر معاویہ تو اب میں فیضان امیر معاویہ سے سوال اور جواب پڑھتا ہوں پھر جن حضرات نے یزیدی ہونے کا فتوا لگانا ہے وہ سب سے پہلے پھر مفتی احمد یار گجراتی صاحب پر لگائیں اور ان کے بعد سب پگڑی والے جو لوگ ہیں ان سب کو یزیدی کہیں ان کا جو امیر ہے اس کو یزیدی کہیں اب سوال کیا ہے بسا حضرت سیدنا امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزید کے فسق و فجور کے باوجود خلیفہ نامزد کر دیا یہ وسوسہ ہے سوال ہے اور وسوسہ اس کو نام دینا بہت اچھا ہے جواب حکیم المت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق کو فاجر تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاسق کو فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا یہ ہی وہی موقف ہے جو ناچیز نے اپنی عرق ریزی کے ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب بیات یزید سے انکار کا سبب میں پیش کیا ہے یہ بالکل وہی موقف ہے سولہ ہم نے بھی یہی کہا کہ اس وقت یزید کا کوئی فسق و فجور ثابت ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تھا لیکن حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں ہو سکا یہ عذر بیکار ہے اصل بات حقیقت یہ ہے کہ اس کا فسق و فجور اس وقت ثابت ہی نہیں تھا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمہ اللہ و غفر انہوں نے یہ لکھ دیا تو الحمدللہ اب میرا ناچیز کا دل تو ویسے ہی مطمئن تھا کیونکہ میں تحقیق کر کے بیٹھا ہوا ہوں لیکن جن حضرات کا دل ذرا پریشان ہوتا تھا کہ چشتی نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اب ان کی پریشانی بھی دور ہو گئی یہ نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے اٹھایا ہوا تھا تو پہلے سب سے پہلے اب اس دور کے وہ حکیم الامت شمار ہوتے ہیں تو ان پر فتویٰ یہ جاری ہوگا یزیدی ہونے کا اور بعد میں پھر دوسروں کی باری آئے گی سمجھ نہیں آ رہی اب سب پگڑی والے تو سارے چلے گئے نا وہ تو یزیدی بن گئے مفتی صاحب بھی بن گئے مفتی صاحب کے معتقدین جتنے ہیں وہ سب یزیدی بن گئے جن جن حضرات نے مفتی صاحب کی تعریف کی وہ بھی سب یزیدی بن گئے تو معلوم ہوا واقعی ان سب کو یزیدی یزیدی کہنے سے اور لان تان کا دروازہ ان تمام بزرگوں کی طرف اللہ معذ اللہ معذ اللہ کھولنے سے بہتر یہی ہے کہ بے لگامی جو ایک فتنہ بنی ہوئی ہے اس کو جس طرح ہم نے ختم کیا اور اس کو محدود کیا ہے اسی طرح محدود کرنا چاہیے اور ہمارا یہ اقدام بالکل حق ہے ایک بات ایک بات مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے اپنی کتاب میں رحمہ اللہ و غفر اللہ نے اپنی کتاب میں کہی ہے اور وہ نقل کی ہے تاریخ دمشق ابن عشاکر سے جلد نمبر اٹھتیس اور عبید بن کاب نمیری کے حالات سے عبید بن کاب نمیری رحم اللہ کے حالات سے صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے جلد نمبر اٹھتیس ہے اور یہ سند جو ہے وہ تاریخ تبری تک پہنچ رہی ہے ابن آساکر کی یعنی اصل جو ہے وہ تاریخ تبری ہے پھر تاریخ تبری ضعیف اور عن ہو جو ہے یہ اس کے حصے میں آ رہی ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے وہ روایت نو جلد دار و ابن کثیر دمشق بیروت کی تاریخ تبری جس میں صحیح اور ضعیف کی تقسیم ہے تو صفا نمبر دو سو ستائیس پہ وہ روایت بالکل پوری تفصیل سے موجود ہے تو میرے دوستو یہ جو ہے اس میں یہ حوالہ موجود ہے فیضان یہ فیضان امیر معاویہ صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اس پر لکھا ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یزید کے فسق و فجور اور بری عادتوں کا علم نہیں تھا نیز یزید کا فسق و فجور اس کے خلیفہ بننے کے بعد مشہور ہوا اس بات کی وضاحت مزید وضاحت کے لیے مزید دلائل ملاحظہ کیجیے چنانچہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیعت کے بارے میں زیاد کی رائے معلوم کی تو زیاد نے اپنے ہمراز عبید بن کاب سے یزید کے بارے میں مشورہ کیا جس پر اس نے زیاد سے کہا یزید کے کرتوت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو آگاہ کر دو لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یزید کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی بجائے براہ راست یزید کو سمجھایا جائے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی بری عادات کا بالکل علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بارے میں معلومات فراہم کرتا یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد آپ اللہ عزا وجل کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے اے اللہ عزا وجل میں نے یزید کو لائق سمجھ کر یہ عہدہ سپرد کیا ہے لہذا تو میری امید کو پورا فرما اور اس کی مدد فرما یہ یہ روایت میرے خیال میں یہ مفتی صاحب کا حوالہ نہیں ہے یہ فیضان امیر معاویہ کتاب جو ہے اس کے مصنفین دے رہے ہیں اب میں اس میں لفظ لفظ کرتوت آیا لفظ کرتوت آیا اور زیاد کا مشورہ جو ہے وہ عبید بن کاب نمیری کے ساتھ تو اس سے لفظ اس طرح کے آ رہے ہیں جس طرح سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ یار کرتوت تو بہت برے تھے لیکن علم نہیں تھا تو اسی وجہ سے بعد میں مشورہ وغیرہ میں اسی بات کا اضالہ کرنے کے لیے فوراً میں نے تاریخ دمشق اور اس کا اصل ماخذ تبری اٹھائی جو تبری کے الفاظ ہیں وہ سب میں آپ اس ترجمے کے اندر غلطی ہے ترجمے کے اندر ابہام ہے جس کی وجہ سے مفتی صاحب کا پچھلا اور ان کا اپنا دیا ہوا مفتی صاحب کے حوالے سے جو موقف ہے اس پر اعتراض اٹھتا ہے تو ناچیز الحمد للہ اس اعتراض کو دور کر دیتا ہے وہ کیا ہے وہ میں الفاظ پڑھتا ہوں یزید صاحب و رسلطن و تحاون ما قد اولع به من الصيد المو امير المؤمنين انفا عني فاخبره عن یہ عربی ہے جس کا معنی ہے کہ یزید عبید بن کاب نمائری کہہ رہے ہیں حضرت زیاد سے حضرت زیاد سے کہہ رہے ہیں یزید صاحب و رسلتم و تحاون رسل رسلتن کا معنی ہوتا ہے کسل سستی کہ اس کے اندر چستی نہیں و تحاون اور وہی سستی تحاون کا معنی وہی سستی ہے سستی کر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب کہ جو چستی صالحین میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ تکمیل کرتے ہیں سنان کی مستحبات کی اور کوششیں کرتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے صالحین والی چستی اور عمل کے اندر جو ایک پھرتی اور تیزی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے جو موقع سنن ہیں یا مستحبات ہیں نوافل ہیں جو کثرت سے وہ لوگ اس وقت کرتے تھے تو تقابل میں نسبتاً اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اس ماہ ما قد اول آب ہی سید اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چیز دوسری ہے وہ شکار کی محبت ہے شکار کی محبت ہے یہ وہ فعالات کے لفظ کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں ان کا مانا خالی کرتوت کر دینا یہ اچھا نہیں کیونکہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو فسق کہہ سکتے ہیں میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو فسق کہا جا سکے رسلتن تحاون یہ عام نوجوانوں میں ہوتا ہے آؤ میں دکھاتا ہوں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے سے پہلے کس درجے کے عیاش تھے میں بتاتا ہوں کتابیں بتاتی ہیں وہ کیا کرتے تھے اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت اور یہ نوجوان کے اندر ابتدان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شکار تو میرا بھائی کون کہتا ہے شکار حرام ہے شکار کو کس نے حرام کہا ہے اذا حلل تم فس قرآن میں ہے جب احرام کھولو تو شکار کرو تمام ہمارے اصول جین لکھتے ہیں اس سادو کا امر عباہت کے لیے یہاں پر جس کا مطلب ہے شکار مباح ہے تمہارے لیے جب ہمارے اصول جین امر کے معانی بتاتے ہیں کیا امر کے معانی بتاتے ہیں جمع الجوامع اٹھائیں جمع الجوام اصولی امام ابن سبکی کی انہوں نے جتنے معانی بیان کیے ہیں امر کے چھبیس معنی تقریباً لکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک معنی عباہت ہے اس پر یہی مثال نظیر پیش کرتے ہیں مثال دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا حلل تم فسقادو اس فادو تم شکار کرو یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے عباہت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے شکار حلال ہے جائز ہے ہمارے چھوٹے حضرت صاحب ساری زندگی ہو گئی شکار کھیلتے ہوئے کیا کہیں گے یہ نوز باللہ برائی کرتے رہے ہیں کون جاہل ہے جو اس کو لیکن کیونکہ وہ زمانہ بہت اونچا تھا اللہ وہ لوگ بہت بلند تھے جن وہ زمانہ تھا ان, ادوار میں سے ان زمانوں میں سے جن کی فضیت اور خیریت کو زبان رسالت نے بیان فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الدین جلون ثم الدین جلون تو اس وجہ سے جزید کے یہ معمولی عمل جو ہے معمولی جو مباح ہیں جو حد کراہتے تنظیم تک پہنچتے ہیں ان کو بھی مشیرین حضرت معاویہ کو مشورہ دینے والے زیاد جیسے حضرت زیاد جیسے اور حضرت عبید بن کاب نمیری جیسے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کو سمجھا دیتے ہیں اور آگے لکھا ہوا اسی روایت کے آخر میں جب سمجھایا تو یزید ان کے بارے میں محتاط ہو گیا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی طرح بھی دلائل کی دنیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے یزید کا فسق و فجور کوئی ثابت نہیں ہوتا دلائل کی دنیا میں کوئی ثابت نہیں ہوتا رہی بڑھے جھوٹی روایات روافظ کی اور مخالفین کی وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اسی وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہے صحیح ہو تاریخی تبری اور ضعیف ہو تاریخی تبری کی تقسیم کا ان حضرات نے نیچے لکھا ہوا اسی صنعت عجیب یہ یہ یہ یہ یہ, کیا کہہ رہا ہوں مزید بارہ مزید بارہ وہ روایت ایک تو ادھر ہے ضعیف میں مزید بارہ اس سے پہلے فسک ثابت نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی ضعیف کے حصے میں صحیح نہیں ہے اتنی بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو رہی میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے باقی دلائل الحمد للہ بیات جزید سے انکار کے سبب انکار کا سبب کتاب کے اندر پائیں گے الحمد ہر طرح ہم نے حق کو حق باطل کو باطل کر دکھایا سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھایا اب جس کا جی چاہتا ہے وہ وہ وہ تمام کو یزیدی ہی کہتا رہے وہ تمام کو یزید وہ یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ امام شافی پر الزام دیا گیا تھا کہ یہ رافلی ہیں کیوں اہل بیل سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان کا نال محمد رفظن شہاد کالان فرمایا اگر اہل بحث سے محبت رفض ہے تو جنوں ان سے گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں ارے بھائی سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اگر یزیدیت ہے تو گواہ ہو جاؤ چشتی پھر میں کہہ دیتا ہوں اگر سچ کو سچ کرنا جھوٹ کو جھوٹ کرنا صحابہ اور اہل بیت کا دامن صاف کرنا یزید جس حد تک برا ہے اس کی برائی کو اس حد تک محدود رکھنا اس کو بے لگام نہ چھوڑنا اس کو آگے صحابہ اور اہل بیت کی طرف اور جناب جی ہر طرح آزاد کر کے اس کو ان پاک ہستیوں تک نہ پہنچانا اگر اس کو کہتا ہے کوئی یزیدیت تو گواہ ہو جائے یہ چیز تھی یزیدی ہے پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب وہ بھی لانتی کا بچہ ہوگا حرام زیادہ ہوگا جو ادھر ادھر سے کلپ کاٹے اور کہے چشتی کہہ رہا ہے میں یزیدی ہوں اور پھر چڑھا دے اس جیسا بھی حرام زیادہ کسی نے دنیا میں نہیں جنا ہوگا اور آخر میں میں شیوں کے اماموں کو یزیدی ثابت کرتا ہوں سب سے پہلا امام ان کا بڑا امام والا شیخ مفید کہتے ہیں چار سو تیرہ ہجری میں اس کی وفات ہے اس نے وہی تین شکے صورتیں نقل کی ہیں امام حسین نے فرمایا یزید کی فوج سے مجھے لے چلو یزید کے پاس میں بیعت کرتا ہوں میں بیعت کرتا ہوں یہ بیعت کا اعتراف یہی میں نے حوالے لکھ کر اور میں نے نیٹ پہ چڑھائے اور شیوں کو چیلنج کیا کہ اس کا جواب دے دو اب ایمان سے بتانا کہ یہ میں نے کہا کہ امام حسین نے کربلا میں اعتراف بیعت کیا میں نے کہا تو میں یہ بن گیا اب یہ شیعہ کہہ رہا ہے سنیوں کے بعد شیوں کی باری آ رہی ہے یہ شیعہ کہہ رہا ہے شیخ مفید شیعہ ہو گیا یزیدی اب شیخ مفید یزیدی ہو گیا یزیدی ہو گیا یزیدی ہو گیا اب کیا بنے گا رد بھی نہیں کر رہا عجیب بات یہ ہے نقل کرتا ہے اور رد نہیں کرتا پھر اس کے بعد ان کا شیخ رضی شیخ مرتضی امام الہدا پھر ابو جعفر توسی شیخ الطائفہ تلخیص الشافی میں سب لکھتے ہیں امام یہ میں نے کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام انہوں نے فرمایا یزیدیوں کو مجھے جدید کے پاس لے چلو میں بیعت کرتا ہوں وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا مجھے لے چلو چاچے کا بیٹا ہے امام حسین فرما رہے ہیں یہ سارے اب شیخ رضی ان کا شیخ مرتضا ان کا امام حسین کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہوئے یزیدی بن گیا اور رد نہیں کر رہے ہیں مناظرے میں جواب دے رہے ہیں جی یہ ان کی عقیدے کی کتابیں ہیں تنظیح الانبیاء تلخیص الشافی اس میں لکھ رہے ہیں کہ یار تو کچھ سوال کرے اگر کہ امام حسن نے تو بیعت کر لی صلح کر لی جان بچاتے ہوئے حسین نے جان کیوں ہلاکت میں ڈالی یہ شیعہ لکھ رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں پھر خود جواب دے رہے ہیں کب انہوں نے ہلاکت میں ڈالی جان انہوں نے تو صاف فرما دیا کہ مجھے لے چلو میں بیت کرتا ہوں جب انہوں نے مان لیا تو ظالم ظالموں نے ان کو قتل کر دیا ابن زیاد نے تو امام حسین نے تو اطراف بیت کر لیا تھا اقرار بیت کر لیا تھا یہ جواب دے رہے ہیں مناظرے میں شیعہ لوگ ان کے عقیدے کے وکیل ان کے عقیدے کے محافظ اور نگران ٹھیک جن کو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ سارے یزیدی بن گئے اور پھر یہ ان کا سب سے بڑا وکیل بعد کا متاثرین میں میرے خیال میں دسویں صدی میں وہ کون ہے ملا باخر مجلسی ہے اس نے امام زین العابدین کا بیعت کرنا اس نے لکھا امیر المومنین یزید کو کہنا اس نے لکھا رد نہیں کیا یہ سامنے بہار اور انوار ہے جب رد نہیں کیا تو یہی بات میں نے کی میں یزیدی بن گیا تو اس نے کی یہ بھی یزیدی ہو گیا اگلا آ گیا شیخ عباس قمی محدثین کا منتحلہ امال اس نے بھی وہ بیعت کرنے کا اعتراف لکھا اور امام زین العابدین کا بھی ذکر وہ بیعت کرنے کا جدید کا وہ سارا اس نے ذکر کیا یہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد آ گیا آیان شیعہ سید امین یہ یہ دیکھو آیان شیعہ اتنا بڑے دس جلدوں کی کتاب ہے اتنا بڑی جلدیں دس ہیں پہلی جلد کے اندر یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں یہ بھی لکھ رہا ہے اس کے ساتھ متفق ہو رہا ہے اب کیا کرو گے بھائی تو جو مجھے جزیدی کہتے ہیں حقیقت بیان کرنے پر تو ان کو بھی کہیں تو اب نہ شیعہ بچتا ہے نہ سنی بچتا ہے پیچھے چھنگڑا بچتا ہے آخر میں میں تبصرہ کرتا ہوں اللہ اکبر و کبیرا کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید لانتی فلان جہنم میں فلان یہ فیصلے کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے باپ دادا رشتہ دار دوست احباب تمہارے حکمران زنزانی شرابی جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں سچی بتانا ایمان سے بتانا بولو یار آج کے لوگ زانی نہیں ہے شرابی نہیں ہے کون سا گھر ہے جس میں چکلا ٹی وی نہیں چلتا زنا دکھاتا ہے اپنے ٹبر کو یہ کام تو یزید نے بھی نہیں کیا ابو جال نے بھی نہیں کیا ابو جال نے بھی زنا محفوظ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا یہ دکھا رہے ہیں اپنے گھر میں ہے ایسے پھر حکمران سارے کیا کچھ کرتے ہیں وہ یزید والا کوئی کام نہیں کرتے یزید نماز چھوڑتا تھا یہ نہیں چھوڑتے اچھا یہ پڑھتے ہی نہیں ہے بلکہ بڑے بزرگ کی بات کریں تو انہوں نے بھول سے عید پڑھی تھی بھولے ہوئے عید پڑی تھی صرف بڑے بزرگ کی بات کریں تو وہ بھی الٹے ہاتھ رکھ کے خیر مزید تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا اتنا بتانا چاہتا ہوں خبردار کرنا چاہتا ہوں ذرا جس کو کہتے ہیں شیشہ دکھانا چاہتا ہوں ذرا اپنا منہ بھی تو دیکھ لو اب حکمران زنا شراب جھوٹ دجل فریب ان سے آگے یہودیت کا نظام اور یہودی قانون ایسے تعلیم یہودیت کی جس کو اقبال کہیں یہ مسلمانوں کا دین ایمان اور انسانیت برباد کرنے کے دنیا میں آئی ہوئی ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہے ایسے تو بتاؤ پھر کیا اپنے رشتے دار اپنے بڑوں کیونکہ یزید والے کام اس یزید سے کروڑا درجے زیادہ بڑے کام یہ کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں تو کیا کر رہی ہیں اور کرتے رہے ہیں پچھلے تو پھر کیا ان سب پر لانت بھیجنی چاہیے تو پھر آج کے بعد ملا طبقہ صاحب یہ فیصلہ کریں بھائی بابا آج کے بعد کسی کی بخشش کی دعا نہیں مانگنی جی بس ہاتھ اٹھایا اللہ جتنے رشتہ دار مرے ہیں سب کو جہنم دے دے کیونکہ یہ جدید والے کام کرتے رہے اللہ میرا باپ دادا بڑے دادا میرے ابو یہ وہ رشتہ دار دوست احباب ہمارے حکمران اللہ سب لانتی ہیں کیونکہ جدید والے کام کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں فلان کرتے ہیں جدید سے دس ہزار گنا آگے چلتے ہیں یا اللہ یہ سب لانتی ہیں ٹھیک ہے اس وقت جب ایسا مرا ہوتا ہے تو پھر اس وقت ملا کو صورت یاسین یاد آ جاتی ہے ٹکر کھانے کے لیے جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو غریب دا ختم ہوئے تو ملا اس لئے اور چلو چلو چلو دعا کر دعا مانگ دعا مانگ وقت نہیں ہے اور جب کوئی خنزیر مرا ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یاسین پڑھو ادھر یاسین سے فارغ ہوتا ہے درود تاج پڑھو آخر کئی تنگ ہو کر اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ گاڑیاں نکال کے کہتے ہیں آہو اس بھن دے فلان تھوپ لوگ اگاں ٹپا کے شرم آنی چاہیے ہمیشہ اصول ہے کم بڑا برا کم برے پر اعتراض نہیں کر سکتا یہ اصول ہے تو یہ کیوں کر سکتے ہیں پھر اور پھر سید دادوں کے اسادات کی بات کرتے ہیں اب میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو کوئی بدتمیزی کی ہے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا لیکن لانت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج سید زادی کو اللہ معاف کرے دفتروں میں جہازوں میں بسوں میں فیکٹریوں میں فلموں میں کنجر خانوں میں شکلوں میں بٹھا رکھا ہے اور بہن چو یہ مدیا شاہ کون ہے مدیا شاہ فلموں میں کام کرتی ہے کنجری یہ کون ہے بتاؤ مدیا شاہ سمینا سمینا پیر زادہ کون ہے پیر وہ لاکھ لانات ہے تم پر تم کتے کا یہودیوں اتنے بدترین بن چکے ہو کہ سادات کی عزت کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہو تم ان کو ہر جگہ پر بدکاری اور زنا کے لیے پیش کر رہے ہو اور تم اعتراض کرتے ہو کہ یزید نے اہل بات کے ساتھ یہ کیا شرم آنی چاہیے تم سب سے بڑے کتے ہو بدماش ہو کمینے ہو تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن تم وہی کمینے ہو تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے بغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا سکول میں نہیں بھیجتا کیا پتا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں وہ عزت کو بچانے والا ابھی تم چھوڑ چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں اتنا بڑا ظلم زیادتی پنجابی میں اپنی کالک نہیں دسدی مجھ نو اپنی کالک نہیں دسدی اپنی کالک کچھ ہے نہیں دسی پچھلے گئے جڑا بیٹھتا لانتی لانتی لانتی لانتی لانتی اور تو لانتی کی تو تے دس پہلا تو کی کتنے بیٹھا ہے تم وہی تو ہو اگر اس کو امیر کہنا جائز نہیں ہے تم کیوں عمر عمران خان کو امیر المومن کہتے ہو اگر اس کو جائز نہیں یا کمی نے تم مدینے کی ریاست پاکستان کو کیوں کہتے ہو پاکستان میں کون سا برا کام نہیں ہے وہ چکر منڈوے یہاں پر ہے ہر برائی یہاں پر ہے انگریزی قانون ہے سب کچھ ہے بدکاریاں جگہ جگہ پر ہیں اور پورے قانونی تحفظ کے ساتھ ہو رہی ہیں قانون کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو رہی ہیں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے تمام بدماشی کفر یہودیت پلیتی سب چل رہا ہے اور چلا کر پھر تم کہتے ہو یہ مدینے کی ریاست ہے کیوں کہہ رہے ہو کتے تم کہہ سکتے ہو تو جدید کی بخشش کی دعا بھی مانگ سکتا کوئی کیوں تیرے باپ کی شریعت ہے خنزیرو فلاں یزیدی ہے فلاں یزیدی ہے نہ کوئی مام بچاتے ہو نہ کچھ ایک پیر ہے لندن میں بیٹھا ہوا لندن کی ہاں؟ کوئی لندن بیٹھا ہو کدھر ادھر کی ٹٹی چاٹ رہے ہیں اور حال یہ ہے میں کون کون سے مان سے میں ابھی منہ کھول کے بولنا نہیں چاہتا میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی بیٹیاں لندن میں بٹکاری کرواتی ہیں وہ تو کہاں بیٹھا ہوا ہے ظالم جہاں پر ننگے رہتے ہو کمینے جب تو گزرتا ہے تو تجھے کمینے نظر نہیں آتے ننگے نظر نہیں آتے ادھر سے تو ہجرت فرض ہے جہاں سے ہجرت فرض ہے تو وہاں پر رہائش رکھتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی باپ کی شریعت بنا رکھی ہے تم نے گھر دوستوں دال حد پہ رہنا چاہیے حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو ناصر نے موقف پیش کیا یہی آل سنت و جماعت کا موقف ہے اس سے کوئی ادھر ادھر گر گیا شاز ہوا تو شاز مردود ہے اس کو چھوڑ دو بس اسی میں صحابہ کا تحفظ ہے اسی میں آل بیت کا تحفظ ہے ورنہ نہیں تو آل بیت کا گستاخ بنو گے صحابہ کے بھی گستاخ بنو گے اب جس طرح کہتے ہو کہ لانتی ہیں سب جو بیت جزید کرنے والے ہیں تو کیا بنے گا آل بیت نے بیت کی صحابہ نے بیت کی آل بیت کی بیت اتفاقی ہے شیعہ بھی لکھتے ہیں اور سنی بھی لکھتے ہیں سب متفق ہے اس بات پر کیا کہو گے سب اہل بیت یزید کی بیعت کر کے کافر ہو گئے لانسی بن گئے شرم آنی چاہیے اللہ جل شان ہمیں راہ اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخر رہے